یہ ہمارا سارا کا سارا کہنا سننا سمجھنا سمجھانا اور اجتماع کے عنوان پر یہ لوگوں کو جمع کر کے اس باتوں کا مظاہرہ کرنا یہ کوئی رسم اور رواج سائے میں بیٹھے رہوں گے کسی رسم کے تحت بلایا نہیں جاتا ریکارڈنگ کرا کر بڑی ضرورت کی تھی میں اٹھے جو ہم سب سے جڑی ہوئی ہے اور وہ ایسی ضرورت کی چیز ہے کہ اس کے بغیر چارے کار تو ہم نے کہا ہر آدمی اس کو سمجھ کر زندگی گزارنے والا تھا اس کو سمجھے بھی اور اس کا پابند بھی بنے دنیا میں جب نبی ہوتے ہیں تو نبی ان باتوں کو سمجھاتے ہیں اور جب دنیا میں نبی نہیں ہیں تو ختم نبوت کی محنت کے صدقے میں انسانوں سے وہ بات سمجھنے اور سمجھانے کی باتیں ہو رہی ہے وہ کیا چیزیں ہیں کہ وہ ایسی اہم اور بنیادی چیزیں ہیں کہ اگر وہ زندگیوں میں آ گئی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اس کا پابند بندر زندگی گزارے گا جب تک وہ اس دنیا میں رہے گا اللہ اس کی زندگی میں خوشحالی کو بھرے گا اللہ اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیں گے اس کی زندگیوں کو اللہ خوشگواریوں سے بھر لیں گے اور جب اس کے موت کا وقت ہوگا تو اللہ اس کے مرنے کو اچھا کر دیں گے اور اس کے بعد اور کیا چاہیے کہ جب تک جیے جینا اچھا ہو جائے اور مرے تو بولو مرنا اچھا ہو جائے اور دوسری جگہ یہ بات فرمائی کہ جو ان باتوں کو نہیں سنے گا نہیں سمجھے گا تو جب تک جیے گا اللہ پاک اس کی زندگیوں میں الجھنوں کو بھر دیں گے اس کی زندگی کو اجیرن کر دیں گے اور جب وہ مرے گا تو اس کا مرنا برا کر دیں گے دنیا والا آخرت کہ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی تو کیا چیزیں ہیں بنیادی چیزوں میں وہ ان چیزوں میں بنیادی جو چیزیں وہ یہ ہے کہ ہر آدمی زمین پر اللہ کے زمین پر اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنے والا بنے کون عباد اللہ کئی لوگوں اللہ کے بندے بنو تو ہم سب اللہ کے بندے نہیں ہیں ہم ہی اللہ کے بندے ہیں پھر بھی اللہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے بنو کیا مطلب اس کا زندگی گزارنے میں آدمی کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ وہ ہوتا ہے کہ اس کی ہر زندگی کے شعبے میں تمام شعبوں میں اس شعبے میں کیسے رہنا اللہ کے اللہ نے بتایا اپنے نبی کے ذریعے سے بتایا بھائی بچے اللہ نے دیے تو بچوں کی تربیت کیسے کرنا اللہ نے سمجھایا رمی کا موقع ہے رمی کیسے کر منانی اللہ نے سمجھایا خوشی کا موقع ہے خوشیاں کیسے منانا اللہ نے سمجھایا ماں باپ ہے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا وہ اللہ نے سمجھایا کہ زندگی کے تمام شعبوں میں ایک اللہ کا امر ہے نبی کے طریقے نبی کے طریقے ہیں اس میں اور ایک انہی تمام امور میں اپنی جی کی چاہتے ہیں آدمی کی جی کی چاہت ہے ایک بچے کی تربیت نہیں یہ کہ بھائی اللہ کی امانت ہے اللہ نے ہم کو دی ہے دنیا میں پچاسوں انسان ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے شادیاں کی اور اولادوں سے محروم ہے تو ایک آدمی نے یہ استحظار کیا کہ یہ اولاد اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اللہ کی جب دی ہوئی امانت ہے تو ایک یہ سوچنا کہ بھائی میرے اللہ نے ان کو جیسے پروان چڑھانے کا حکم دیا میں اس کی شکلیں اختیار کروں اور بچوں کو ان شکلوں سے پروان چڑھاؤں اور ایک آدمی نے اس نعمت کا استحظار نہیں کیا کہ اللہ کی طرف سے ہے بھائی یہ میری پراپرٹی ہے میں اس کا مالک ہوں میرے بچے ہیں میری جاگیر ہے اور اپنی جی کی چاہت کے مطابق اس کو پروان چڑھا رہا ہے تو ایک یہ زندگی ہوئی وہ زندگی ہوئی پھر اللہ پاک نے انہیں بچوں کی آگے کی ضرورت تھی گھر بیوی اس کی ضرورت کی چیز ہے اب والدین اس کے لیے بیوی تلاش کر رہے ہیں اس میں بھی یہی دو طریقے ہو گئے کہ بیوی لانے کا طریقہ ایک سمجھایا گیا اور ایک دنیا میں بسے ہوئے سماج دنیا میں بسی ہوئی قومیں دنیا میں بسے ہوئے لوگ اسی ضرورت کو پوری کرتے ہیں لیکن اپنی جی کی چاہت سے پوری کرتے ہیں ایسے زندگی کے تمام شعبوں میں تو جو آدمی اللہ کی زمین پر اللہ کے اللہ نے جو عوامر متوجہ کیے اور نبی کے طریقے سے جو اس امر کو پورا کرنے کے بعد سمجھائی اس سے ہٹ کر جو زندگی گزارتا ہے اللہ اس کو بندہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ میرا بندہ نہیں ہے تو کس کا بندہ ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کیا کہتے ہیں کہ اپنے من کا بندہ ہے من کا بندہ اپنے نفس کا بندہ ہے افرا من ہوا اے نبی آپ نے اس کو دیکھا کہ جس نے اپنا معبود اپنی جی کی چاہتوں کو بنا لیا ہے جی میں جو آیا ایسا کر رہا ہے جی میں جو آیا ایسا کر رہا ہوں اللہ ہیں وہ میرا بندہ بھی نہیں ہے وہ تو اپنے من کا بندہ ہے اور یہ اللہ سے اعراض کر کے زندگی گزارنا ہے اللہ کے عرامیت سے اعراض کر کے زندگی گزارنا ہے ایسا نہیں ہے کہ اسے سمجھ نہیں ہے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو سب کو پتا ہے کہ یہ نافرمانی ہے پوچھو بے پردہ گھومنے والی عورتوں سے پوچھو کہ بے پردہ رہنا یہ جائز ہے پردے کا پوچھو تو سب کہے گی پردہ فرض ہے شراب پینے والوں سے ہوش تو پوچھو کہ شراب حلال ہے وہ کہیں گے شراب حرام ہے یہ جتنے سودی نظام میں مبتلا ہے ان سے پوچھو کہ سود کا نظام حلال ہے اور سب کہیں گے کہ نہیں حرام ہے اس کے باوجود اس میں مبتلا ہے اور خوشی خوشی مبتلا ہے خوشی خوشی اس کو کر رہے ہیں شراب پینے والا خوشی سے شراب پی رہا ہے غلط شادیاں کرنے والے خوشی سے غلط شادیاں کر رہے ہیں اس پر فخر کر رہے ہیں اور پوری زندگی کے تمام عمر میں غلط رخ کے غلط رخوں کو اختیار کرنے والے خوشی خوشی اس سے اختیار کر رہے ہیں کہ اللہ سے اراز والی زندگی ہے اللہ کے عوامر سے اراض والی زندگی ہے اللہ ایسوں کے لیے قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان کو خبر دو اس بات کی کیا خبر دو کہ ہم تمہاری زندگی کو مشقتوں سے بھر دیں گے بھر دیں گے منا رگن لہو تن کا مشقتوں سے بھریں گے ایسی مشقتوں سے کہ تمہاری زندگیاں الجھنوں میں الجھ جائے گی اجیرن ہو جائے گی اجیرن کیونکہ دنیا جینے والے لوگوں میں ان کی اپنی زندگی کا کوئی کنٹرول نہیں ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں یا دنیا میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں ہمارا نفع اور نقصان ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر کس کے ہاتھ میں ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اس اللہ کے ہاتھ میں جب اس کے ہاتھ میں ہے یہ کائنات اسی نے بنائی ہے یہ کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے تو اللہ پرانا خبر کرتے ہیں کہ لوگوں کو ایک بات کی خبر دے دو کیا خبر دو یہ کائنات ہم نے بنائی ہے تو اس کائنات میں ہمارے اکیلے کی چلتی ہے اور کسی کی نہیں چلتی ہے اس کی خبر کو کہنا قرآن میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ جنہیں کہوں کون کھول کر سنیں کھول کر کیا سنیں لہ الخلق اول امر کائنات اسی نے بنائی لہ الخلق یہ کائنات اسی کی ہے اس کائنات میں بات بھی اللہ ہی کی چلتی ہے اللہ ہی کی بات چلے گی اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں چلے گی اسی لیے ہم دیکھیں کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ اپنی باتیں چلانا چاہتے ہیں لیکن ان کی زندگی بھر کی کوششوں کے باوجود ان کی بات ان کی مرادیں پوری نہیں ہوتی یہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی ہم کوشش بھی کرتے ہیں پھر بھی ہماری مرادیں پوری نہیں ہوتی ہم جو چیزیں چاہتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارا مسئلہ ہمارے بس میں نہیں ہے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے کبھی جس نے پیدا کیا ہے اسی کے کنٹرول میں سارے مسائل یہ کی اولاد نافرمان ہے مارکیٹوں میں اور زیادہ مارکیٹ میں اولاد نافرمان ہے فرما کم ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں زیادہ والدین کو شکایت ہے وہ والدین کم ہیں جن کو اپنی اولادوں سے شکایت نہ ہو زیادہ والدین شکایت والے ہیں کون والدین سے پوچھو کہ جب تک اولاد نہیں ہوئی تھی تو تم سب سے دعا کروا رہے تھے تو کون سی اولاد کی دعا کروا رہے تھے فرما بردار یا نہ فرما ارے بولو بھائی کون سی دعا کرا ہوتا ہے یا جب بچے جب اللہ نے اولاد نے دی تو ہم نے اس کی تربیت کی تو کیسے تربیت کی اعلیٰ فرما بردار بنے وہ تربیت کی یا نافرمان بنے وہ تربیت کی ارے بولو بھائی کیا فرما بردار بنے وہ تربیت کی اور مدرسے میں بھیجا اسکولوں میں بھیجا تو اسی سوچ کے ساتھ کہ یہاں یہ تعلیم لیں گے ان کی اچھی تربیت ہوگی یہ فرما بردار بنیں گے یہ ہونہار بنیں گے تو ساری جو شکل اختیار کی گئی وہ تو اس رخ کی پھر یہ بچے نافرمان کیسے ہو گئے تربیت بھی ایسی ہوئی بول بھی وہی سکھائے گئے پروان بھی ایسی چڑھایا اسکولوں میں بھی ایسی بھیجے مدرسوں میں بھی وہی بھیجا استادوں نے بھی یہ باتیں سمجھائی پھر نتیجے غلط کیوں آ رہے بہت سارے دنیا میں کاروبار کرنے والے لوگوں کو ہم دیکھ لیں کہ بہت سارے دنیا میں کاروباری لوگ قرضدار ہیں بلکہ مارکیٹ میں بھائی زیادہ لوگ قرضدار ہیں یا کم لوگ قرضدار ہیں بھائی بولو کہ زیادہ لوگ قرضدار ہیں دنیا میں ان سارے قرض داروں سے یہ بات پوچھو کہ آپ آپ نے کیا کوئی قرضدار ہونے کی دعا کی ہے ارے بولو میں کسی نے کیا اس مجھے میں کہ اللہ میں قرضدار ہو جاؤں تو کسی نے قرضدار ہونے کی دعا نہیں کی اچھا ان سے پوچھو کہ کیا تم نے قرضدار ہونے کی کوئی تدبیر اختیار کی کہ کسی نے کوئی قرضدار ہو جائے ایسی نہ دعا کی نہ کوئی ایسی تدبیر اختیار کی تو سب کو کون سی تقدیر اختیار کرتے ہیں قرضدار ہونے کی یا مالدار ہونے کی ذرا زور سے بولو بھائی مالدار ہونے کی دکان مالدار ہونے کے لیے کھولتے ہیں کارخانے مالدار ہونے کے لیے کھول لیتے فیکٹریاں مالدار ہونے کے لیے کھولی پارٹنر شپیں مالدار ہونے کے لیے اختیار کی بچوں کو ملکوں میں مالدار ہونے کے لیے بھیجا یہ ساری تقدیریں تو مالدار بننے کے لیے اختیار کی گئی اس کے باوجود مارکیٹ میں زیادہ مالدار ہے یا قرضدار بولو ذرا زور سے بھائی یہ قرضداری کہاں سے آ گئی یہ قرضداری کہاں سے آ گئی اچھا قرضدار ہونے کے بعد سورے لوگ اس کی دھن لگا دیتے ہیں کہ ہم قرضوں سے کیا ہو جائے بولو فارغ ہو جائے ہمارے قرضے اتر جائیں بولو یہی فکر ہوتی ہے جو قرضے میں آ جاتا ہے اس کی پہلے زمانے میں تو گھر کا ایک ممبر کمانے جاتا تھا ایک ممبر بڑے دیا کمانے جاتے تھے گھر کے نو ممبر آرام سے کھاتے تھے اور عورتیں کمانے جائے اس کا تو تصور بھی نہیں تھا کہ عورتیں کمانے جائے وہ تو سوچنا بھی نہیں تھا لیکن اس کے باوجود اکثر کے والدین مقروض نہیں مرتے تھے اور گھر میں قرضہ ہو گیا تو گھر کے دس ممبر ہیں تو دس کے دس ممبر کی کیا دھول ہوتی ہے ارے بولو بھائی امی بھی لگی ہے ابا بھی لگے ہیں بہنیں بھی بھائی بھی بہو آئے وہ بھی سب کے دس نمبر اس سے کرنے لگے ہیں کہ ہمارا قرضہ اتر جائے لیکن سچ بتاؤ کہ یہ قرضہ اتارنے کی محنت کرنے والوں کے قرضے بڑھ رہے ہیں قرضے کم ہو رہے ہیں تو یہ کیسے ہو رہا ہے کہ محنت کر ہو رہی ہے قرضہ اتارنے کے لیے اور ایک آدمی نہیں کر رہا کے دس نمبر کر رہے ہیں اور روزانہ مارکیٹ والوں میں مارکیٹوں میں تاجروں سے قرضے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے بھائی دو دو برابر چار ہوتے ہیں یہ پونے چار میں سوڑے چار کیسے ہو رہے ہیں یہ ہماری عقل کے بھاگا کر ہوگا کہ وہ الگ ہے یہ انسانوں کے بھاگا کہ کیسا کر دیں گے تو ایسا ہو جائے گا ایسا کر دیں گے تو ایسا ہو جائے گا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ الا کائنات ہماری ہے اس میں ہماری ہی بات چلتی ہے اور کسی کی بات نہیں چلے یہ اللہ نے انسانوں کو سمجھایا یہ تو دکانیں ہیں قرضے ہیں اولادیں ہیں ہماری اپنی ذات پر بھی نہیں چلتی ہے ہماری ذات پر بھی ہمارا کنٹرول نہیں ہے چلو اتنا سارا مجمع بیٹھا ہے ہم میں سے کوئی مرنے کو پسند کرتا ہے ارے بولو بھائی مرنے کو پسند کرتا ہے پھر بھی مرنا پڑتا ہے ہمارے بس میں ہوتا تو ہم مرتے کوئی ارے بھائی بولو تو صحیح کہ اچھا کوئی نہیں مرتا ہم میں سے سارے بیمار ہو رہے ہیں کوئی بیماری لانے کو پسند کرتا ہے کہ میرے پاس بیماری آ جائے کبھی جی کوئی پسند نہیں کرتا بعض بیماری آ گئی تو اللہ اس بیماریوں کو علاج سے ختم کرتے ہیں اور بعض بیماریوں کو اللہ زندگی پر چھپکاتے ہیں اور عبرت بناتے ہیں کہ تو دور کر سکتا ہے تو دور کر کے بتا دے کہ صبح شام اسی دوائیوں پر جیا جا رہا ہے ہمارے بس میں ہماری بیماریاں ہمارے ہماری زندگیوں کے مسائل بھی ہمارے بس میں ہی تو پھر کس کے حق میں ہے اللہ کے ہاتھ میں سب کے مسائل ہیں وہ اللہ نے انسانوں کو یہ سمجھانے کے لیے ندیوں کو بھیجا کہ اس زمین پر بندے بن کر جینا بندے بن کر ہمارے پابند بن کر جینا ہم سے جڑ کر جینا اللہ پاک نے انسانوں کو عقل دی شور دیا سمجھ دی تو اس میں گھمنڈ نہ کرنا اس میں زمین پر پیش لے کر مت چلنا اللہ نے کسی کو خوبصورتی دی تو نخرے مت کرنا اللہ نے کسی کو مالدار اور جاگیردار بنایا تو اس میں تو اس میں اتنا مت اس میں اس میں اللہ کی نافرمانیاں نہ کرنا یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہے اگر کسی کو اچھی سمجھ ملی ہے تو ہمارے ابا کی کوئی فیکٹری نہیں تھی کہ ابا نے اس میں سمجھ بنا کر ہمارے دماغوں میں فٹ کر دی کہ ہمارے اللہ نے ان دماغوں میں سمجھ کو بھرا ہے اور اسی گھر میں اللہ پاگل بچہ پیدا کرتا ہے اس کا بابا کیا سمجھ اپنی دے سکتا ہے اس کو بہت سارے گھروں میں بچوں کو اللہ معذور پیدا کر کے بتاتا ہے کہ لو اب اس کی عقل دو ہمیں اگر کوئی خوبصورتی اللہ نے دی اور اچھا- اچھی شکل اللہ نے بنائی ہمارے ماں باپ کا کوئی دخل نہیں ہے ہمارے اللہ نے تین اندھیریوں میں یہ شکل اچھی بنائی ہے فیض دن سلاد کہ تین تین اندھیریوں میں اللہ نے اپنے خدم سے بنایا ہے یہ ہی کتنی تھی امی کا پیٹ ہر انسان کا پیٹ ہوتا کتنا ہے ایک پالش کا ہوتا ہے چوڑائی پیٹ کی سائز پوری ہو جاتی ہے ایک بالش دیوں ایک بالش دیوں پیٹ پورا ہو جاتا ہے اس پیٹ میں اتنے چھوٹے سے پیٹ میں کتنی چیزیں ہیں اس پیٹ میں اوجڑی ہے اس پیٹ میں پاخانے کی تھیلی ہے اس پیٹ میں پیشاب کی تھیلی ہے اسی پیٹ میں کلیجی ہے گردے ہیں مسانے ہیں اسی پیٹ میں اندریاں ہیں اس پیٹ میں پورا سینے سے جڑی ہوئی ساری چیزیں ہیں یہ ساری اتنی چھوٹی جگہ میں پھر ماں کی رحمدنی کتنی چھوٹی ہوگی چھوٹے دانی میں ہمارے اللہ نے کاریگری کی چار انچ کی جگہ پر اللہ پاک نے ڈھائی من کا آدمی بنا دیا اور وہ چار انچ کی جگہ میں اللہ پاک نے ڈھائی من کا آدمی کی ایسی کاریگری کی کہ اتنا خوبصورت اللہ نے پیدا کیا کہ اللہ کو فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بہترین ڈھانچے میں بنایا اللہ کا فسوا کا فصل کا ہم نے مجھے اچھا خوبصورت ڈھانچہ دیا ہے آنکھوں کی جگہ آنکھیں بنا دی زبان کی جگہ زبان بنائی دماغ کی جگہ دماغ بنایا اللہ نے بھول نہیں کی غلطی نہیں کی یہ سارا ڈھانچہ اللہ نے تیار کیا اور اس اتنے چھوٹے بچے میں جب پیدا ہوتا ہے تو چھوٹا سا بچہ اس کے اندر ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ نے نصر ساری باریک باری نصر کمر کی ایک نس دب جائے تو آدمی بیٹھنے چلنے سے بیکار ہو جاتا ہے پیر کی ایک نس دب جائے تو پیر کام نہیں کرتا آنکھ کی نس دب جائے تو آنکھ کی روش روشنی ختم ہو جاتی ہے دماغ کی نس دب جائے تو دماغ سے معذور ہو جاتا ہے اتنے چھوٹے جسم میں اللہ نے ساری رگوں کا اور ساری نسوں کی فٹنگ کر اللہ احسن الخالقین کیا ہی ہمارا اللہ پرور کیا ہی اچھی پیدائش کرنے والا رب ہے یہ سارا اللہ نے کیا ہے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکے تو اللہ پاک نے الگ الگ ماڈل بنا دیے اتنے ساری شکلیں یہاں بیٹھی ہے دیکھو نا یہ اللہ نے بنایا اس پیٹ کے اندر چھوٹی سے پر دنیا میں سات سو کروڑ انسان ہے سات سو کروڑ انسان اللہ پاک نے سات سو کروڑ شکلیں بنا دی دنیا میں بنانے والے دنیا کے کارخانے چلانے والے ایک ماڈل بناتے ہیں تو ماڈل بناتے بنا کے دم نکل جاتا ہے اور روزانہ ہزاروں بچے لاکھوں بچے پیدا ہو رہے ہیں اور الگ الگ ماڈل لے کر پیدا ہو رہے ہیں اگر الگ الگ ماڈل نہ ہوتے ہم اپنے گھر میں جاتے کیسے تمیز کرتے کمی کون سی ہے بہن کون سی ہے بیوی کون سی ہے کیسے سمجھتے کتنا انتشار دنیا میں ہو جاتا بہن کو بیوی سمجھ لیتے بیوی کو بہن سمجھ لیتے سب ایک ماڈل کے جو خالہ ہیں امی کون سی ہے خالہ کون سی ہے پتہ ہی نہیں چلتا یہ سارے انتشار کو اللہ نے ماڈل الگ بنا بنا کر ختم کر دیا سب کی آواز نے الگ الگ بنا دی سات سو کروڑ ساؤنڈ اللہ نے بنا دی آواز پردے کے پیچھے آدمی بول رہے ہیں ہم سمجھ جاتے ہیں جی ملے پاس سب بات لے رہے ہیں پردے کے پیچھے آدمی ہے آدمی سمجھ جاتا ہے کون بول رہا ہے ہماری ضرورت کی چیز ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں کون پیچھے ہیں ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے اللہ نے آوازوں میں پہچان ڈال دی ساری نعمتیں اللہ نے دی ہے اب اللہ کی نعمتوں پر آدمی اللہ کے نظر بند بن جائے اللہ کے سامنے اس کے دیں اللہ کے انسان کو خطاب کر کے کہتے ہیں کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ انسان ایسی حرکتیں کرے گا ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی بڑی حرکتیں کرنے لگتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں لے کہ اچھا خاصا جو نکلے جا رہا تھا ایک ہفتے بعد وہ جانے لگا ارے بھائی اس کو کیا ہو گیا ہو گئے ایک ہفتے سے زم نہیں جاتا ہے اس لیے چورے ہو گئے اس لیے ایک ہفتے سے میں جاتا ہے ہاتھ چورے ہو گئے ارے کیا ہو گیا ایک ہفتے میں اس سے ناٹک بدل گئی اللہ پاک نے ماں کے پیٹ میں خوبصورت بنایا ہے اس میں گناہوں میں ہی آگے بڑھتا جا رہا ہے کہ خوبصورتی ہے گناہ کرنا ہے اللہ پاک نے بال اچھے بنائے اس نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ پتہ نہیں دنیا میں بال دکھایا کرتا ہے بھائی اللہ نے بنایا ہے موسم کو گنجا بنایا ہے موسم کے ٹکلے ہو گئے ٹکلے ہو گئے کیا کر سکتے ہیں ہمارے ٹکلا ہوتا ہم کیا کر لیتے اچھا خدا راستے پر سکون سے جا رہا تھا اللہ نے گاڑی دے دی تو ٹھہرا بیٹھتا ہے ارے کیا بات ہے دیکھے جب ٹو ویلر آ گئی اس میں ٹھہرا بیٹھتا ہے اچھا خدا اچھا خصر سکون سے چلنے والا ٹھہرا بیٹھ گیا رکشے والے ٹانڈیا باہر نکال دے رہے ہیں اس کو کیا مسئلہ ہو گیا کہ رکشے چلاتا ہے تو پیر ٹانڈیا باہر نکالتا ہے اللہ ہمیں تھوڑا تھوڑا دے اس میں ہمارے مزاج بدل جاتے ہیں ہماری طبیعتیں بدل جاتی ہے ہمارے بول بدل جاتے ہیں ہماری ساری چیزیں بدلتی چلی جاتی ہیں کیونکہ اللہ پاک نے اسی کے امتحان کے لیے اس دنیا کو بنایا ہے انہیں چیزوں میں اللہ انسانوں کا امتحان کرتے ہیں کیا امتحان کریں گے کہ اس دی یہ بدھی دی یا کل دی یہ ساری شعور اور یہ سمجھ لانے کے بعد اللہ نے اپنے عوامر کو توجہ کیے کہ اگر تو باپ ہے تو کیسے رہے گا تو بیٹا ہے تو کیسے رہے گا تو شوہر ہے تو کیسے رہے گا تو ملازم ہے تو کیسا رہے گا تو کاشتکار ہے وہ کیسے رہے گا تو وزیر بنے تو تجھے کیسے رہنا ہے یہ اللہ نے اپنے عوامر متوجہ کیے اور اس کے بالمقابل دنیا میں رہنے والی وہ قوم ہیں جن کے پاس جو اللہ کے عوامر کو نہیں سن رہے ہیں یا سننے کو تیار نہیں ہے تو ان کا جیون الگ ہے لیکن ایمان والا تو اس کا جیون الگ ہے کہ ایمان والے کی ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہے نوٹ کرامن کا لمو لمون ما ل اللہ کے فرشتے ساری باتیں لکھ رہے ہیں من قول ماری کے رقیب لڑیں کہ زمانوں سے جو جملے بولو گے وہ بھی ہم نوٹ کریں گے کیوں کہ تمہارے لیے اس دنیا میں ہمارے اضامر ہے تمہارے لیے اس دنیا کو ہم نے جنت نہیں بنایا ہے اب دنیا سجن المومن نو جنت القافر کہ یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے ایمان والوں کے لیے جنت نہیں ہے ان کی جنت کی جگہ سوال ہے کہ ہر بات تمہاری ہم نوٹ کریں گے اور نوٹ کرنے کے بعد تمہارے اچھے کا بدلہ تمہیں اچھا ملے گا منا ملا سال نف سے کہہ رہے کو اس کے اچھے کا بدلہ ہم اچھا دیں گے امن منصا فہرے اور جو نافرمانیاں کریں گے پھر ان کو ان کی بھگتنی پڑے گی بھگتنی پڑے گی نبیوں نے انسانوں کو یہ بات سمجھایا کہ اللہ کے زمین پر اللہ کے بندے بن کر رہو کہ غلام بھی اللہ کا بندہ بنے وزیر بھی اللہ کا بندہ بنے تاجر بھی اللہ کا بندہ بنے اور جو جس شعبے میں زندگی گزار رہا ہے اس شعبے میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزارے جو آدمی ایسا کام کرے گا تو پھر کیا ہوگا جو آدمی ایسا کام کرے گا تو اس کی خبر ہمارے نبی نے دی کہ کیا ہوگا جب ہمارے نبی ہجرت کر کے مکے سے مدینہ گئے تو مدینے والوں کو سب سے پہلا یہ پیغام دیا ہے خود دے میں کئی لوگوں اپنے اللہ کو راضی کرتے ہوئے جیو اللہ کو ناراض نہ کرو جو اپنے اللہ کو راضی کرتے ہوئے جیے گا یہ کائنات اللہ کی ہے یہ دھرتی اللہ کی ہے یہ کائنات میں بسی ہوئی ساری چیزیں اللہ کی ہے جو اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے جیے گا اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ اس کے اور اس کے مخلوق کے درمیان میں اللہ پاک فضا کو سازگار کر دیں گے اور لوگوں میں اللہ فرما برداریوں کو بھریں گے کاروباروں میں اللہ پاک کروباری نہیں بھریں گے مالداریوں کو بھریں گے یہ سب سے پہلا خطہ حضور نے مدینے میں دیا ہے من اصلح اصلح ما بينه وبين الله الله ما بينه وبين خلقه او بين الناس کہ جو اپنے معاملے کو اپنے اللہ کے ساتھ ٹھیک کر لے گا اللہ اس کے اس کے مخلوق جتنے بھی مخلوق ہیں وہ ساری کے ساری مخلوق کے درمیان میں اللہ اس کے اور اس مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دیں گے اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ جس کے بھی معاملے خراب ہو جائیں انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر وہ کسی کو قصوروار نہ ٹھہرائے وہ کسی کو دوشی نہ قرار دے لا تو ان کو کوئی اپنے آپ کو پارسا نہ دیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا اللہ کہہ رہے اللہ ہوا اللہ عالم نہیں اتقا کون کیسا ہے ہمیں خوب پتا ہے کوئی کسی کو قصوروار نہ ٹھہرائے پھر کہ ہم کسی پر ظالم نہیں ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وہ ہمارا کو کبھی لے کہ ہم اپنے بندوں کے ہاتھ میں کوئی ظلم نہیں کرتے اللہ کسی بندے کے ہاتھ میں ظالم نہیں تو پھر یہ کیوں ہو رہے ہیں اللہ قرآن میں اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہے بیما کسبت عیدی کم اور بیما کسبت عید نا کہ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں یا لوگوں کے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں کہ بہت ساری کر رہے کی چیزیں نہیں کر رہے ہو اور بہت ساری نہیں کر رہی کی ہو رہی ہے وہ سوری کی ساری باتیں اللہ کے وہاں نوٹ ہو رہی ہے جب یہ ساری باتیں اللہ کے وہاں نوٹ ہو رہی ہے تو اب کیا وہ جو تم نے کیا ہے اس کا تمہیں بھگتنا پڑے کہ ایمان والے کا نظام ایسا ہے کہ وہ جو حرکت کرے گا وہ سوری کی ساری باتیں نوٹ ہو جائے گی ان کے کرنے کی تو بہت دور کی بات ہے ان کی وچار کے بھی اثرات پڑیں گے ان کے وچار کے ایمان والا کیا سوچتا ہے کہ اس کے سوچ کے بھی اثر اس کے زندگیوں پر پڑیں گے حضرت شیر نے واقعہ لکھا کہ ایک بادشاہ سلامت جنگل میں گئے شکار کو اور اللہ کی شان راستہ بھٹک گئے اب پریشان ہے کہ کیا کیا جائے تو اس پریشانی میں وہ بھٹکتے بھٹکتے ایک باغیچے میں چلے گئے وہ باغیچہ انار کا تو اس باغیچے میں جا کر جو مالی تھا اس نے کہا بھائی میں راستہ بھٹک گیا ہوں مجھے بہت بھوک اور پیاس لگی ہے مجھے تھوڑا سا انار کھلا دو انار کا رس پلا دو انار کا جوس پلا دو تو غلام گیا اور انار توڑ کر لایا اور انار توڑ کر جو نچوڑا پورا گلاس بھر گیا بادشاہ سلامت کی نیت خراب ہو گئی کیا ہو گئے کہ ہمارے راجپاٹ میں ہمارے ملک میں اتنا اچھا بغیچہ اتنا اچھا اتنی اچھی آمدنی والے پھل ان پر تو ٹیکس لگانا چاہیے ان سے ٹیکس لینا چاہیے ابھی اس بادشاہ نے کسی کو یہ بات نہیں کہی ابھی اس بادشاہ نے اپنی کابینہ اپنی پارلیمنٹ سے یہ بات نہیں کی ہے اس کے دل کے دل میں یہ بات ہے اس کا اثر بغیچے پر پڑ رہا ہے بادشاہ سلامت نہیں جو پی لیا غلام سے کہنے لگا اور بھائی گلاس پلا دو غلام لینے گیا تو ایک توڑا اور نچوڑا تو گلاس نہیں بھر رہا ہے دوسرا توڑا تو پھر بھول گیا تو بادشاہ سلامت کو بہت تعجب ہوا کہ پہلے تو ایک نہیں مر گئے آپ دو نچوڑے نہیں پڑ رہے ہیں کیا بات ہوگی تو غلام بھی اللہ والا تھا جب آدمی اچھا ہوتا ہے تو اس کو لوگ بھی اچھے ملتے ہیں اللہ کا اللہ نے اصول بنایا کے کے برے اچھوں اچھے تو الخبیر سلامت اچھا بھلا بھلی طبیعت کا ہے اس کی نیت خراب ہوئی تھی لیکن ہے بھلی طبیعت کا تو اللہ نے اس زمانے کے کارندے بھی ایسے دے دیے جب کالندے اچھا تھا تو اس نے فوراً بادشاہ نے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی کہ پہلے تو ایک میں ہی مل گیا تھا آپ دو دو انار توڑنے پڑ رہے ہیں تو جھٹ سے وہ بولا بادشاہ بھائی صاحب ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے اسے یہ نہیں بتایا کہ سامنے جو کھڑا ہے وہ کون ہے بادشاہ اسے نہیں بتایا وہ ایسا ہی کہہ رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی اس نے بھی نہیں بتایا کہ میں بادشاہ ہوں اس نے کھڑے کھڑے اپنی نیت ٹھیک کر لی اس نے نیت بگاڑنے کا بھی کسی کو نہیں بتایا اور نیت کے ٹھیک کرنے کا بھی کسی کو نہیں بتایا بس خالی نیت ٹھیک کر لی پھر غلام سے کہنے لگا بھائی صاحب ایک گلاس پلا تھا تو غلام لایا ایک انار اور نچوڑا تو پورا گلاس بھر گیا تو بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ بھائی صاحب کیا بات ہو گئی پورا گلاس بھر گیا تو غلام کہنے لگا ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کی نیت ٹھیک ہو گئی ہے کہ ہماری تو نیتوں پر کیا اثر پڑتا ہے ہماری دکانوں پر ہماری نیتوں کا اثر ہے ہماری اولادوں کی تربیت میں ہماری نیتوں کا اثر ہے ہماری کیا نیتیں ہیں ہمارے کیا جذبات ہیں ہماری کیا سوچے ہیں ہماری کیا وچار دھارا ہے یہ بچے یہ بچے یوں ہی نہیں ہوتے یہ دکانوں میں سے یہ ساری چیزیں یوں ہی نہیں ہوتی اگر شیخ نے واقعہ لکھا ایک آدمی کی بکری کے ایک آنچل میں سے دودھ نکلتا تھا دودھ اور دوسرے آنچل میں سے شہد نکلتا تھا مولنے کے لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ بڑی بھی ذرا یہ بتاؤ کہ تمہاری بکری کون سی جگہ میں چرنے جاتی ہے کہ انج اناج کر آتی ہے یا ایسے ایسے گھاس کھا کر آتی ہے کہ اس کے ایک میں سے دودھ نکلتا ہے اور ایک میں سے شہد نکلتا ہے یہ تو بڑے تعجب کی چیز ہے اس چراغا میں ہم بھی بکری کو بھیجیں گے تو بڑی کہنے لگی حجن یہ بکری یہاں چرتی ہے دلوں میں چرتی ہے دلوں میں تو دلوں میں یہ چر کر آتی ہے کہ دل کے اثرات پڑتے ہیں کہ دل کے اثرات نظام عمل پر پڑتے ہیں دل دلوں کے اثرات اس کے سوچ کے اس کے کے کے کے فکروں اس اس جذبات کی حرکتوں کے اثر پڑتے ہیں لکھا ایک آدمی اپنے گھر آیا گھر آنے کے بعد دیکھا کہ ہجن رو رہی ہے ہجن رو رہی ہے تو حاجی صاحب کہنے لگے ہجن کیا بات ہو رہی کیوں رو رہی ہو تو ہجن کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں ایک یتیم بیٹا تھا جو کہیں کا تھا کسی کا تھا ہمارے گھر میں آلات نہیں تھی تو اس بیٹے کو ہم نے نیپالت بیٹا بنایا تھا گود لیا تھا دتک لیا تھا وہ بیٹا پروان چڑھتے چڑھتے ہمارے گھر میں اتنے سال گزار دیے اب وہ بیٹا جوان ہو گیا ہمارے گھر میں جوانی کے ساتھ رہ رہا ہے آج عجیب بات ہو گئی کہ اس بیٹے نے غلط نیت سے میرے ہاتھ پکڑ لیا تو میں اس پر رو رہی ہوں کہ اس بیٹے کو کیا ہو گیا جس کو ہم نے پالا پوسا بلوان چڑھایا اب یہ ہٹا کٹا مشکل نہ ہو گیا جوان ہو گیا اور برائی کے نیچے سے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہمارا بیٹا میرا ہاتھ پکڑ لیا بس اتنی بات سننے کے ساتھ حاجی صاحب رونے لگے حجن کہنے لگے آپ کو کیا ہو گئے آپ کیوں رو رہے ہو حاجی صاحب کہنے لگے کسور لڑکے کا نہیں ہے کسور میرا ہے ارے بھائی تیرا کیا قصور ہے کیا میرا قصور یہ ہے کہ آج دکان پر ایک لڑکی چوڑیاں خریدنے کے لیے آئی تھی وہ لڑکی مجھے اچھی لگی میں نے اس کو چوڑی پہنانے کے بہانے سے غلط نیت سے ہاتھ پکڑ لیا تھا ابھی اس نے وہاں ہاتھ پکڑا اس کی حرکت کا اثر اس کے گھر میں وجود میں آ گیا کتابوں میں آتا ہے تم پاک صاف رہو گے تو اللہ تمہاری عورتوں کو بھی بچا کر رکھے گا اسی لیے اللہ قرآن نے فرماتے ہیں لوگوں کو کہہ دو کہ تمہیں جو کچھ بھی مسائل پیش آ رہے ہیں انفرادی اور یا اجتماعی وہ کوئی کسی نے آفتیں نہیں بھیجی کسی نے کچھ نہیں کیا تو پھر کہیے تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہے یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں انسان اس کو کر کے بھی بھول گیا بہت ساری کرنے کی چیزیں کر کے بھول گیا بہت ساری کرنے کی چیزیں چھوڑ کر بھول گیا جی کرنے کی چیزیں کو چھوڑ دی ہے تو پھر اس کے وہ ساری کی ساری چیزیں فرشتے نہیں بھولے ہیں اللہ نہیں بولا ہے اپنے دفتر کا ساری چیزیں لکھ لی ہے اس کے وقت اس کا بڑھتا جواب آتا ہے کیسا نہیں ہوتا اللہ وہاں انصاف نہیں ہوتا اللہ کے وہاں سب چیزوں کا انصاف ہے مثال السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو کیسے انصاف کرتا ہے مجھے دیکھنا ہے بھروسہ نہیں ہے کہ نہیں لیا مہنگ نہ کل بھی میرا دل مطمئن ہو جائے گا اچھا، ندی کے کنارے پر بیٹھ کر دیکھنا میرے انصاف کو دیکھنا ہوتا لیکن وہاں جب پوچھو اس میں خاموش رہنا ہے کچھ بولنا بس اچھی بات ہے سب میں چھپ گئے تو دیکھا کہ گھوڑے سوار آیا ندی پر پانی پینے کے لیے وہ ایک درخت تھا تو وہ پانی پینے کے بعد درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹا جب وہ لیٹا تھا جانے لگا تو اس کے پاس سونا مار کی تھیلی تھی درا دراہیم بنا تو وہ تھیلی وہاں چھوڑ کر بھول کے چلا گیا بادشاہ سلامت کے دل میں بات موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات آئی کہ اس کو بتا دو تیرے پیسے نہیں گئے ہیں کیسے لے کر گیا لیکن اللہ نے حکم دیا تھا کہ کچھ بولنا مت خاموش رہنا تو وہ چلا گیا تھوڑی دیر ہوئی کہ بچہ کھیلتا کھیلتا ندی کنارے پر آیا اور ندی میں پانی وانی پیا اسی طرف کے نیچے گیا اور پیسے دے کے اٹھا کر چلا مسلم کے دل میں بات آئی کہ بھائی پیسے کس کے لے کر جا رہا ہے اس کو روکو کسی طرح لیکن اللہ نے حکم دیا تھا کہ کیا کرنا کیا جی خاموش رہنا ہے کچھ نہ بولنا تو خاموش ہے ہم کو دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ اٹکڑیا ایسا ہو گیا ہم ہمارے دماغوں میں اٹکڑیا ہے باقی اللہ کے دماغوں اللہ اللہ کے وہاں سے سب چیزیں مرتب ہے ساری چیزیں منظم ہیں اور بچے پیسے لے کے چلا گئے اس میں فقیر آیا آنکھوں سے معذور آنکھوں کے معذور سے پانی پیا اور اس درخت کے نیچے لیٹا تھا کہ گھوڑے والا واپس آ گیا سونا مار تلاش کرنے کے لیے اس نے معذور سے پوچھا فقیر سے کہ میں پیسے بھول کر گیا ہوں میرے پیسے کہاں گئے اور فقیر کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نہیں جانتا ہوں کہاں گئے کسی ابھی میں یہاں سے جانا ہوں اور تو یہ کہتا ہے میں نہیں جانتا ہوں واقعی میں نہیں جانتا ہوں کہ یہاں پیسے کرے تو نہیں ہے تو نہیں چھپائے ہیں اب اس کا غریبان پکڑ لیا اب وہ منع کر ہیں میرے پاس نہیں ہے اور حقیقت میں نہیں ہے وہ تو گھوڑے سوار کو غصہ ہے مارنا شروع کیا مارنا شروع کیا مسئلہ السلام کے دل میں بات آئی یہ کیسی بات ہو رہی ہے کون لے گئے ہمارے کس کو پڑ رہی ہے یہ انصاف ہو رہا ہے مار پڑتے پڑتے جب اس نے پیسے نہیں دیے تو اس نے اس کو ختم کر دیا مار دیا اور گھوڑے سوار چلا گیا اللہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ یہ کیا بات ہے یہ کیسے نظام چل رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کون لے رہا ہے کوئی کس کی جان نہیں آپ کو تعجب ہوتا ہے یہ کیوں ہوا کیا بات یہ ہے کہ یہ جو بچہ تھا اس کے باپ کے اتنے پیسے اس گھوڑے سوار کے گھر والوں کے ذمہ باقی تھے وہ نہیں دے رہا تھا ہم نے یہ چاہا کہ اس کے باپ کی میرا اس کے بچوں کو مل جائے تو ہم نے گھوڑے سوار کو یہاں پہنچایا اور پیسے بھلوائے بچے کو بھیجا اور پیسے لے کر روانہ کر دیا اس کا مال اس کو دلوا دیا اور یہ جو فقیر تھا اس نے اس گھوڑے سوار کو گھوڑے سوار کے بعد ختم کیا تھا اس معذور نے وہ کوئی نہیں کس نے مارا تھا ہم اس کا بدلا دلوانا چاہتے تھے آج اس کو یہاں اس عنوان میں پکڑا دیا اور اس کا قصہ پورا کر دیا یہ تو ہماری کہتی ہے کیسا کیوں کہہ رہا ہے سگا بھائی کہ تو میرے جنازے میں بتانا ارے بھائی کیا بات ہو گئی سگے بھائی کو سگا بھائی کہہ رہا ہے کہ میرے جنازے میں مت آنا وہ سگا بھائی جس نے ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے ایک تھالی میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے وہ بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ تو میرے جنازے میں مت آنا یہ بھائی کو کیا ہوگا یہ تو پچاس سال سے بھائی بھائی تھا آج آن کی آن میں سگا بھائی کہہ رہا ہے میرے جنازے میں بتانا کیا ہو گیا کہ مقلب القلوب اللہ ہے آج تک بھائی کو بھائی بنا کر رکھا تھا اب آج کی آن کی آن نے اللہ نے بھائی کو وہی کر دیا بھائی کو وہی کر دیا اعلی ماں سے گھٹ دی جا رہی ہے یہ کیا ہو گیا کہ جس ماں نے اس کو دودھ پلایا اور جس باپ نے اس کی کفالت اور پرورش کی اسی کے خلاف جا رہی ہے کہ یہ کوئی اولاد منا فرمان نہیں ہو رہی سات آسمانوں پر سے نظام چلتا ہے سات آسمانوں پر سے سات آسمانوں پر سے کتابوں میں آتا ہے جب زمینوں پر اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے تو اللہ جب اسلام السلام سے کہتے ہیں جبراہیم ہم نے ہم فلاں سے خوش ہیں تم بھی ان سے خوش ہو جاؤ اور آسمان کے فرشتوں سے کہو کہ ہم بھی ان سے خوش ہیں اور ان سے کہو کہ زمینوں میں آرام کر دیں کہ اللہ ان سے خوش ہے جبراہیم ان سے خوش ہے آسمان کے فرشتے خوش ہیں اے زمین کے لوگوں تم بھی ان سے خوش ہو جاؤ تو پھر لوگ ایسے خوش ہوتے ہیں کہ ان کی محبتیں اندر بھیتر میں اتر جاتی ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم ایسوں کی محبتیں اندر رچا رسا دیتے ہیں سید الحم الرحمان جہل و اندر نس نس میں ہم محبتوں پہ بھر دیں گے یہ اللہ کے فرما بردار دنیا میں لوگ ہوتے ہیں پتا نہیں کہاں کہاں سے ان کے محبت میں لوگ ان کو ملنے آتے ہیں ان کے ہاتھ چمتے ہیں ان کی پریشانیوں کو بوسا دیتے ہیں ارے بھائی تو سگے بات کی خدمت نہیں کرتا اور اس بزرگ کے سر میں تیل لگنے کو پھر رہا ہے کہ اللہ پاک نے اس آدمی کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے کہ وہ کسی سے نہیں کہہ رہا بلکہ وہ حیران کرتا ہے کہ وہ مجھے اس کی ضرورت نہیں اور وہ سادت کی چیز سمجھ رہا ہے کہ میرے سے یہ خدمت لے لے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم دلوں میں محبتوں کو بھرتے ہیں اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو یہ ساری پھٹی ہوئی شکلیں اللہ کی شکل وجود دیتے ہیں دل پھٹے ہوئے اللہ دلوں کو پھاڑتے بھی ہیں اللہ دلوں کو جوڑتے بھی ہیں ہمارے نبی رسمان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا کسرا اس کسرا اس کسرا کو ہمارے نبی نے دعوت نامہ بھیجا خط بھیجا کہ مسلمان ہو جا سلامتی میں رہے گا اسلم اسلام لے سلامتی میں رہے گا لیکن اس کو اللہ نے مان لیا تھا تو جب اللہ کی نعمتیں آتی ہے بے دینی کے ساتھ تو آدمی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے چڑی چڑی باتیں کرتا ہے تو اس نے بھی بہکی بہکی بات کی کیا بہکی بہکی بات کی جب حضور کا صاحب حضور خط لے کر گئے تو اس نے خط کو پھاڑ کر پھینک دیا قاصد نے آ کر نبی کو سنایا کہ اس نے تو خط کو پھاڑ دیا تو ہمارے نبی اسلام نے فرمایا اس نے میرا خط نہیں پھاڑا ہے اس نے اپنے ملک کو پھاڑ دیا بھائی شک کا کس کسرو کسروں کہ اس نے اپنے ملک کو مار دیا کہ ظاہر نے خط پھٹا ہے اور نظام نے کہ اس کا ملک پھٹا ہے کہ کیسے ملک پھٹا ہے اب اللہ اس کا نظام چلاتے ہیں ملک کے پھٹنے کا تو اس نے غلط حرکت کی ہے اب آگے بھی غلط باتیں ہوگی جب پڑتی کے دن آتے ہیں تو بہتی بہکی حرکتیں ہوتی ہے بہکی بہکی باتیں ہوتی ہے چڑھتی کے دن آتے ہیں تو رجوع ہو جاتا ہے اللہ کی طرف معافی کافی کے دروازوں کی طرف آپ بھی جاتا ہے تو اس میں بہکی بہکی بات تھی اس کی حکومت مکے میں بھی تھی اور اس کی حکومت یمن میں بھی تھی اس نے اپنے یمن کے گورنر کو خط لکھا کہ مکے میں جا اور یہ محمد نام کا آدمی ہے اس کو محمد اللہ باندھ کر میرے پاس لے آؤ تو اس کے کارے اس کے اس کی فوج گئی پکڑنے کے لیے اسے بیٹھے تھے مسجد میں کہ جی کیسے آنا ہوا مدینے میں کہ کیسے آنا ہوا کہ جی ہمارے بادشاہ نے آپ کو رہنے بھیجا ہے کہ جاؤ جاؤ جاؤ جاؤ جاؤ کہاں جائیں گے کہ تمہارے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ کیوں کہ جاؤ تمہارے بادشاہ کا کام پورا ہو گیا کیا ہوا کہ جی اس خاتمہ ہو گیا پورا ہو گیا وہیں جا کر دیکھ لینا کیا ہوا ہے ابھی کوئی کون کا دنیا کا دنیا کی سپر پاور طاقت اس زمانے میں سپر پاور طاقت کیسر اور کیسرا یہ روم فارس یہ کیسر اور کیسرا روم اور فارس یہ بڑی طاقتیں شمار ہوتی تھی اس کو ادھر کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اس کا خاتمہ ہو گیا جائیے یہاں سے کیا ہو گیا کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بادشاہ کی اولاد کو اللہ پاک نے اب چٹائی لپیٹنا شروع کر دی کیسے چٹائی لپیٹی بادشاہ سلامت کا ایک بیٹا تھا وہ اپنے باپ کو بہت پیارا تھا بہت والا تھا ہمیشہ باپ اس کو ہمیشہ ساتھ رکھتا تھا اس کے دل میں بات یہ آئی کہ یہ مجھے حکومت کب ملے گی میں کب راجپاٹ پر بیٹھوں گا مجھے کب کرسی سے ملے گی تو اس نے ایک جھٹکے میں فیصلہ لیا کیا فیصلہ لیا اس کا ایک بھائی تھا اس کو اس نے ختم کروایا اب بیچ میں ابا بچ گیا کپا بچایا اب ابا کب مرے گا میں کب راج پٹ پر آؤں گا تو جس بیٹے سے بڑا پیار تھا اسی بیٹے نے راتوں رات ابا کا حساب پورا کر دیا اب اکیلا بادشاہ سلامت بن گیا راج پٹ پر بیٹھا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے اپنے ملک کو پھاڑ دیا اب نظام چل رہا ہے کیسے نظام چلا کہ بیٹا بھائی گیا باپ گیا اب خود ہے اس کے پیٹ میں درد اٹھا تھا اس نے اپنے ابا کی دوائیاں چیک کی کہ کوئی دوائی پیٹ کی مل جائے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دوائی اس کو مل گئی وہ دوائی پر لکھا تھا پیٹ کے درد کی دوا حضرت نے پیٹ کی دوائی کھائی اور حقیقت میں اس کے باپ نے وہ زہر رکھا تھا جیسے ہی کھائے اس کا بھی ختم ہو گیا کہ اتنے بڑے راجپاٹ کو سمیٹنے میں اللہ کو دیر نہیں لگتی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو دنیا میں بہت ساری فوجیں ہیں فوجیں للہ دن اللہ کہہ رہے ہیں ہماری بہت فوجیں ہیں فوجوں کی فوجیں ہمارے پاس کہ اتنی ہماری فوجیں ہیں کہ ہماری فوجوں کو ہمارے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں کتنی ہمارے پاس فوج ہے وما کہ ہماری فوجوں کو اللہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم ہی جانتے ہیں کہ کتنے فوجیں ہیں کہ وہ فوج اللہ بھیج دیں ہم کچھ نہیں کر سکتے انسان تو اتنا کمزور کہ ایک مکھی اگر ایک مکھی کوئی چیز اٹھا کر لے کر جائے اس کے ہاتھ سے وہ مکھی کے ہاتھ سے چھنا ہوا نہیں چھڑا سکتے ہیں تو اگر مچھروں کا ایک ایک ایک اللہ پر ایک ایک توڑا مچھلیوں کا بھیج دیں بالکل جھنڈ کے جھونڈ مچھلیوں کے آ جائیں مکھیوں کے ہم کیا کر سکتے ہیں مکھیاں اللہ کی مجھ لشکر ہے مچھر اللہ کے لشکر ہیں کھٹمل اللہ کے لشکر ہیں جوئیں اللہ کے لشکر ہے یہ چھوٹی چھوٹی مخلوق چوٹیاں اللہ کے لشکر ہے ابھی یہاں زمین سے چوٹیاں اللہ نکالنا شروع کر دے یہ ڈھائی من کا ایک آدمی یہاں نظر نہیں آئے گا سب بھاگیں گے سب بھاگیں گے ابھی زمین سے یہاں سے چوہے نکالنے والا ہم ہم ڈھائی من کے آدمی یوں یوں پکڑ کر چوہے کو مار سکتے ہیں یوں پیر رکھ کر چوہے کو مار سکتے ہیں لیکن ایک آدمی بھی میدان میں نہیں ہوگا بہن چلتا رہے گا سب لوگ بھاگم بھاگی کریں گے ایک ایک ایک ایک چھپکلی آ جائے دس آدمی بھاگیں گے ایک چھپکلی سے وہ چھپکلی جانے جائے گی سب بھاگتے جائیں گے ایک چوہا آئے گا سب بھاگتے جائیں گے کام اتنے بزدل ہیں اور اللہ کے لشکر اتنے طاقت والے کہ یہ ساری مخلوق اللہ کے لشکر ہے اللہ نے اگلے زمانے کے قوموں پر جوؤں کو لشکر بنا کر بھیجا جوئیں اللہ نے اگلے زمانے کے قوموں پر کھٹمل کو لشکر بنا کر بھیجا کھٹمل لشکر بن کر آئے مینڈک کو لشکر بنا کر بنے بنی اسرائیل نے کہ جہاں دیکھو مینڈک مینڈک ہی مینڈک ہی مینڈک مینڈک ہی مینڈک اب نکالو بگاؤ تھالی میں بیٹھے تھالی میں مینڈک لگ رہا ہے جہاں دیکھو مینڈک ہی مینڈک بگا کر دکھا دو یہ اللہ کے سارے لشکر ہیں ہاتھی کے لیے ہاتھی والوں کے لیے ٹڈیوں کو لینے بھیجا ٹڈیوں کو وہ اللہ کے لشکر ہیں جیسے ساری چیز اللہ کے لشکر اللہ کی زمین اللہ کا لشکر اللہ کا آسمان اللہ کا لشکر ہوا اللہ کے لشکر دنیا میں پچاسوں بار اللہ نے ہوا بھیج کر لوگوں کی تباہی مچائی ہے اور پچاسوں بار اللہ پاک نے بادل سے بجلی گرا کر لوگوں کو بتایا ہے کہ بتاؤ ہمارا مقابلہ کر کے زمینوں کو گھر کر انسانوں کو سمجھایا ہے کہ اگر تمہارے اندر مقابلے کی طاقت ہے تو کر کے بتا دو یہ ساری اللہ کے لشکر جیسے یہ ساری چیزیں اللہ کے لشکر ٹھنڈی اللہ کا لشکر اگر اللہ اس کو بڑھا دیں تو ٹھنڈی سے لوگ مر جائیں گرمی اللہ کا لشکر اگر اللہ اس کو بڑھا دیں تو لوگ گرمی سے مر جائیں بارش اللہ کا لشکر دنیا میں وہ سیلاب بھیج کر اللہ سمجھاتے ہیں کہ لوگ سیلاب کو روک کر بتا دو جیسے یہ سارے لشکر ہیں ہماری بیوی بھی اللہ کا لشکر ہے اللہ کا لشکر بیوی اگر ہمارے خلاف ہو جائے تو معافی کر کے بتا دو اور لشکر ہے اور اللہ کی لشکر سگا بھائی اللہ کا لشکر دکان میں کام کرنے والا نوکر اللہ کا لشکر خریدی کر کے لے کر جانے والے اللہ کا لشکر پیسوں ڈوڈیٹ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ سارے اللہ کے لشکر ہیں اور سب کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ نے انسانوں کو سمجھایا کہ اگر تم فرما برداریوں پر آ جاؤ گے تو ہم تمہاری زندگیوں میں خوشگواریوں کو بھر دیں گے منا میلا سال یہ میز رکھا فلاں گا کہ ہم خوشگواریوں کو ہم بھر دیں گے کہ سارے مسئلوں کا یہ ہے کہ اس اللہ کی طرف آیا جائے اللہ کہہ کہ تم کہاں جا رہے ہو میرے پاس آ جاؤ فرو اللہ تم کہاں جا رہے ہو جس اللہ نے پیدا کیا اس اللہ کے پاس آ جاؤ کیوں اللہ کہاں ہے قریب کہیں لوگوں اے نبی جب تمہیں امت پوچھے کہ میں کہا ہوں تو ان سے کہنا کہ میں ان سے بہت قریب ہوں کتنا قریب ہوں کہ ان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں اجیب دان کہ جب وہ مقام مجھے پکارتے ہیں میں انجام نہیں بنتا ہوں کیا میں فوراً متوجہ ہو جاتا ہوں اللہ کیسے متوجہ ہوتے ہیں کہ اللہ پاک دوستی کرنے میں جلدی کرتے ہیں کہ کیوں کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے اللہ کے نوان و نام ہے اور ناموں میں ایک نام اللہ کا ایسا ہے جس میں اللہ کا غصہ جھلکتا ہے غصہ چھلکتا ہے ارے منتقم کہ میں بدلا لوں گا ورنہ اللہ کے اچھا نام رحمت والے ہیں رحمت والے اللہ نے اپنے قرآن کو شروع کیا اور رحمان کہ میں رحم کرنے والا ہوں اگر اللہ رحم والا نہ ہوتا تو اللہ کی زمین پر زیادہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ایک کو بھی اللہ چھوڑتا نہیں ہم اپنے بیٹے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہم اپنی بیوی کو چھوڑنے کو تیار نہیں اس کے قصور پر ہم بیوی کو نہیں چھوڑتے سگے بھائی کو نہیں چھوڑتے بچوں کو نہیں چھوڑتے پڑوسی کو نہیں چھوڑتے کیا ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑتے اور اللہ سات سو کروڑ انسانوں میں سے چھ سو کروڑ تو اللہ کے سو ٹکا نافرمان ہے کافر ہے سو کروڑ مسلمان ہیں ان مسلمانوں میں بھی ادھر پڑتے زیادہ تر اللہ کے نافرمان ہیں کتنے فیصد نمازی ہیں کتنے ٹکا نمازی اپنے مسجدوں کا اندازہ کرو گے پندرہ فیصد بیس فیصد پچیس فیصد سو ٹکا نماز جیسا ہم فریضہ کہ وہ اکثر مسلمانوں کا بجونا کرنا پھر بھی اللہ چونکہ رحمان ہے رحیم ہے اس میں انصاف کا دن باقی رکھنا ہے انصاف کا دن الگ ہے مالک یوم الدین روز روزے جزا کا مالک کہ وہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے تو ابھی اللہ کسی کو اس پر پکڑ نہیں کرتے اگر اللہ کا پکڑ کرنا شروع کرتے ان کی نافرمانیوں پر تو اللہ کی دھرتی پر کوئی آدمی نہیں بچے گا کبھی کبھی ہمیں تھوڑا سا پکڑتے ہیں وہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں اس لیے پکڑتا ہوں تاکہ تم میری طرف آنا شروع کرو کہ ذرا جھٹکا لگتا ہے تو یاسین شریف کا ختم شروع ہو جاتا ہے ذرا جھٹکا لگا کر رہے ہیں تو تصویریں شروع ہو جاتی ہے سب کے شروع ہو جاتے ہیں بجٹ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے دعا مانگنا شروع ہو جاتا ہے یہ بھی اللہ کا ایسا نہیں کہ تھوڑا تھوڑا جھٹکا لگتا ہے ورنہ اتنا لال نہ لگے تو پتہ نہیں ہم کیسے باقی ہو جائیں کیسے کیسے باقی ہو جائیں ہاں پوری زندگی جواب میں بیماری میں ملنے جاؤ عیادت کرنے جاؤ بھائی صاحب دعا کر دو انشاءاللہ اچھا ہوتی کر میں لے جاؤں گا پھر کھل جاتا ہے یہ جھٹکا جھٹکی تھوڑی سی ہوتی ہے تو اللہ کا کہنا ہے لال دہوں میں کیوں میں اس لیے جھٹکا جھٹکی کرتا ہوں کہ اس میں بھی تھوڑا سا یہ سمجھ جائیں ورنہ اگر یہ اللہ کی طرف دوستی کرے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دوستی کر کے دیکھنا ہو تو دیکھ لو ہم کیسی دوستی نبھاتے ہیں ان رکرنی بھی نفسی رکر تو ہوں بھی نفسی میرا بندہ اگر مجھ سے دل میں دوستی کرتا ہے تو میرے اس کو دل دل میں یاد کرنا شروع کر دیتا ہوں ان بھی ملین تمہوں بھی ملین تمین ہوں اگر وہ کسی مجمے میں میرا ذکر کرتا ہے میں ان انسانوں کے مجموعوں سے بہتر مجمع فرشتوں کے مجمے میں اس کا ذکر کرتا ہوں ان یمشی اتنی تمہوں اتن میرا بندہ میری طرف چل کر آئے تو میں چل کر نہیں آتا ہوں میری رحمت اس کو دوڑ کے پکڑ دیتی ہے اللہ پاک رحمت رحمت والے ہیں دوستی کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور جب دوستی ہو جاتی ہے تو اللہ دوستی کرنے والے کو جلیل نہیں کرتے اللہ دوستی توڑتے بھی نہیں ہے اللہ ایسی دوستی کرنے والے اللہ نے اپنے عرض پر لکھوایا ہے کیا لکھوایا ہے رحمتی غلط اللہ غلبی کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے کہ اس کی رحمت سے پوری دنیا کو اللہ پال رہا ہے اس کی ایک رحمت دنیا کے لیے کافی ہے اللہ کے اٹھان نام رحمت والے ہیں اٹھان نام والے ہیں اسی رحمت سے ہم بھی جی رہے ہیں اور ہر آدمی اپنا گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ اس نے جو فرمانی اللہ کی کی ہے تو کیا میں اس کا آپ ہوں کہ مجھے کھانا کھلایا جائے میں نے جو اللہ کو ناراض کیا ہے میری نگاہوں کو غلط استعمال کیا میرے کانوں سے غلط باتیں سنی اور میں نے اپنے ہتھیار کو غلط استعمال کیا اور پتا نہیں کن کن حقوق والوں کی میں نے حقوق کی پیمانی کی اللہ کی زمین دھرتی پر اور اللہ کی زمین پر میں اللہ کا باغی بنا ہوں میں اپنے گناہوں کو سوچ کر سوچوں کہ ان کے مقابلے میں کیا میں اس کے لائق ہوں کہ میرے باتیں رکھا جاؤں اللہ رحمان اور رحیم ہے تو ہم سب کو ان ساری نافرمانیوں کے باوجود کھلا رہا ہے پلا رہا ہے تو اللہ کے سارا ہمارے ساتھ کر سکتے جس کی نیند اللہ نے لے لیا ان سے جا کر پوچھو کہ تمہیں کوئی کیا نیند دے سکتا ہے جن کی بھوک اللہ نے ختم کر دی ان کو بھوک لا کر دے دو جن کو شوگر ہو گیا ہے جن کو کچھ قسم قسم کی بیماریاں ہو گئی ہے اللہ سب کی آفیت سب کو آفیت کروا فرمائے ان سے پوچھو کہ کیا ہماری بیماریاں کو دور کر سکتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے کہ وہ اللہ جب دوستی کرتا ہے یہ اس کی رحمت کی وجہ سے ان ساری چیزوں نے ہم کو نہیں ورنہ اگر اللہ نے نہیں بھاگا تو پھر ہم نے سے کوئی باقی نہیں رہتا وہ اللہ ہم کو کہہ رہا ہے میرے پاس جاؤ میرے پاس جی بتا ہو سکتا ہے دادا فلی بولی کہ مجھے کو پکارو مینو بھی میرے اوپر وشواس کرو اللہ کہہ رہا ہے میرے اوپر بھروسہ کرو پلیوں مینو بھی تمہیں انسانوں کو جس کو جس پر بھروسہ ہوتا ہے اس کا کام کرتا ہے جس کو جس پر بھروسہ ہوتا ہے اس کے پاس مانگتا ہے اور اسی اس کے پاس قدرو بھی کرتا ہے جس سے امیدیں ہوتی ہے اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو میں کہ کون ہوں پیدا سال کا عبادی انی فنی قریب میں بہت قریب ہوں آگے بڑھا رہے ہیں ادی بدا جب مجھے پکارتا ہے تو میں فوراً پکار کر سنتا ہوں کیسے پکار کر سنتا ہوں مسل اسلام کا زمانہ مسل اسلام کے زمانے میں قید پڑا تو مسل اسلام قید میں اللہ کو منانے کے لیے نکلے کیونکہ آسمانوں پر بارش اللہ ہی برساتے ہیں تو اللہ کو منانے کے لیے نکلے تو بارش کی نماز پڑھنے کے لیے بارش کی نماز جب پڑھنے جاتے ہیں تو کس کو لے کر جاتے ہیں بھلا میں نے لکھا کہ جب بارش کی نماز پڑھنے جائیں تو ایسے لوگوں کو لے کر جاؤ جن کو دیکھ کر گیا آ جائے سفید بال والوں کو لے کر جاؤ جوان کو جائیں گے سفید بال والوں کو بھی لے کر جاؤ نندے بندے بچوں کو لے کر جاؤ اللہ کو کہیں اللہ ان سفیدوں کا تجھے واسطہ اللہ نندے بندے بچوں کا تجھے واسطہ جانوروں کو لے کر جاؤ کہ اللہ کو دیا آ جائے گا اللہ ہم تیری نافرمانی کرتے ہیں ان جانوروں کی برکت سے ہم پر بنا کیسے کیسی ہوتی ہے مسل اسلام دعا کر رہے ہیں دعا کے بعد مسل اسلام کو اللہ پاک پیغام دے رہے ہیں کہیں تمہاری بات ہم قبول نہیں کریں گے کیوں کیا بات ہو گئی کہ تمہارے مسئلے میں ایک ایسا آدمی ہے کہ جو چالیس سال سے لگاتار مسلسل ہماری نافرمانی میں کرتا ہوا اس سے ہم ناراض ہیں جب تک وہ تمہارے مسئلے میں رہے گا ہم بارش نہیں کر پائیں گے اس کو اپنے نظمے سے نکالا مسلسان اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی جو آدمی ایسی ایسی حرکت کر رہا ہے وہ ہمارے نظر سے نکل جائے وہ ہمارے نظر سے وہ آپ کے پریشان ہو گیا جناب بڑھا نہیں کرتا تھا کیا پریشان ہو گیا کہ اگر مجمے سے نکل گیا تو سب کے درمیان میں زمین ہو جاؤں گا کہ میں ایسا کمینہ آدمی ہوں زمین ہو جاؤں گا اور اگر مجمے میں رہتا ہوں تو اللہ کی رحمت نہیں اترتی اللہ نے بارش روک رکھی ہے نہ اگلے بنے نہ نکلے بنے میں نکل سکتا ہوں میں رہ سکتا ہوں آپ کیا کرو علامہ نے لکھا اس نے اپنی ذلت سے بچنے کے لیے ذلت سے بچنے کے لیے اسی مجمے میں کھڑے کھڑے اللہ سے دوستی کر لی کیسی دوستی کی تو اس نے کھڑے کھڑے جو چالیس سال سے اللہ کا بازی اور مسلمان تھا کھڑے کھڑے اس نے اللہ سے ایسی یاری اور دوستی کی کہ وہ دو نماز پڑھنے نہیں گیا وہ وضو کرنے نہیں گیا ماتھے کو سر اللہ اللہ کے سامنے ابھی اس نے نہیں دیکھا ہے کیا کیسے کھڑا ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ آج تک میں نے تیری نافرمانی کی ہے آج ان ساری باتوں سے توبہ کرتا ہوں اللہ تجھ سے دوستی کرتا ہوں مجھے اپنا دوست بنا لے اللہ میں معافی مانگتا ہوں کھڑے کھڑے معافی مانگ رہا تھوڑی دیر ہوئی کہ بادل آئے اور موسلا دھار بارش کہ موسلا دار بارش برسے مسلمان کا ہونے لگا کہ اللہ تو تو ابھی کہہ رہا تھا کہ آدمی ایسا ہے ہم بارش نہیں لیے برسائیں گے اور کیسے برسا تھی تو فوراً اللہ نے پیغام بھیجا کہ جس کی وجہ سے رکھی تھی اسی کی وجہ سے برسا رہے ہیں تو مسلمان کہنے لگے کیا بات ہو گئی کیا اس ہمارے نافرمان نے ہم سے دوستی کر لی ہے کیا اس نے ہم سے دوستی کر لی ہے کیا اسی کی برکت سے ہم نے برسا ہے اس کی دوستی کی برکت سے مسل اسلام کہنے لگے اللہ وہ آدمی کون ہے ذرا ہم کو بتا دو دے وہ کون ہے اللہ نے جب وہ ہمارا ناول مان تھا تو اس کے ہم نے پردہ ڈال دیا اور لوگوں کے سامنے اس کو ہم نے جلیل نہیں کیا اب تو وہ ہمارا دوست ہو گیا اب ہم اس کو کیسے دلیل کریں گے کہ اللہ پاک کیسی دوستی کرنے والے وہ اللہ انسانوں کو کہہ رہے ہیں ہمارے کو دوستی کر لو رو اللہ کہ لوگ ہم سے دوستی کر لو تمہارے اللہ اچھا سے اچھا سچا کہنے والا اللہ کہہ کوئی نہیں ہے بنا کو اللہ والا تمہیں لوگوں پر بھروسہ ہے تمہارا اللہ سے زیادہ اچھا بھروسے والا کوئی نہیں اس سے سچی بات کوئی نہیں کہے گا بنا اللہ حدیثہ یہ اللہ کی بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آسما کر تو دیکھ لو مجھ سے اچھا سچا اچھا کوئی نہیں ملے گا کیا کہتے ہیں وہ کر کے بتائیں گے ہمارے ہمارے اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے یا غلام اے میرے بھتیجے ادا سال تفصل اللہ جب مانگنے کی ضرورت پڑے تو اسے اللہ سے مانگ سال پڑے تو اللہ سے مدد مانگنے کی تو اللہ ہی سے مدد مانگ اور اس بات کو سمجھ لے ان لو اجتماع اللہ تعالیٰ کہ پوری دنیا اگر اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے نفع پہنچا دیں اور تیرے اللہ نے طے کیا ہے کہ وہ نفع نہ پہنچائے تو یاد رکھ پوری دنیا مل کر تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی اور یہ بات بھی سمجھ لے کہ تجھے نقصان پہنچائے اور تیرے اللہ طے کیا ہے کہ تجھے نقصان نہ پہنچے تو پوری دنیا مل کر تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی روفی عبد اللہ کلام جفت صاحب اللہ کی بات یہ ہے وہ لکھی پکی ہو گئی قلم خشک ہو گئے اور صحیح سے لپیٹ دیے گئے ایسا ہی ہوگا جو اللہ نے طے کیا ہے لوگوں پر بھروسہ نہیں اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ پر بھروسے کیا تو اللہ اللہ پر بھروسہ کیا جائے اور اللہ کی اٹا اور سرما برداری والی زندگیوں کو اپنے گھرانوں میں وجود دیا جائے پھر اللہ کے ان گھرانوں میں سکون کی شکلوں کو بھریں گے اور آگے میں فرما برداریاں بھریں گے اللہ آسمان اللہ کہہ ہیں ہم آسمانوں کو پھٹ کر برکت کے دروازے کھولیں گے کیا آسمانوں سے پھٹ کر تو ان کے اوپر برکتیں اترے گی فتح نہ آ ہے برکات من السماء کہ ہم آسمانوں کے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھولیں گے کہ زمینوں میں کہ جیسے بڑے بڑوں کے زمانے میں زمینیں ہوئی تھی فصل خوب ہو رہی تھی اب زمینوں میں اب زمینوں میں آدھونک اور نئی نئی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے پھر بھی ان زمینوں کی برکتیں ختم ہو گئی کہ پہلے گوبر چھان ڈالتے تھے فصل اچھی اگتی تھی اب اچھے سے اچھا کھاتا ڈالا جا رہا ہے ان زمینوں کی برکتیں ختم ہو گئی پہلے گوڈام کے گوڈام مر جاتے تھے گھر کے گھر مر جاتے تھے اب اسی زمینوں سے پورے سال کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی ہے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم آسمانوں سے برکت اٹھا گے آسمانوں سے کہ جب تک جیئیں گے ان کی زندگیوں میں خوشگوار زندگیاں مر جائیں گے کہ سب سے پہلا انسانوں سے تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کو سمجھیں اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں اللہ سے یاری دوستی کریں اور پھر اس کے بعد کیا دوسری کیا چیز سمجھیں کیا دوسری سمجھنے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی تمہارا سبند ہے اور تمہارا رشتہ ہے اس سبند اور رشتے کو نہ بھولو اللہ قرآن نے فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہارے نبی کا رشتہ بنایا ہے کہ تمہارے نبی کا تم سے رشتہ یہ ہے کہ تمہاری ذات کو بھی اس پر قربان کر دو کہ تمہاری ذات پر تمہارے نبی کا حق مقدم ہے امی پر نہیں ابا بھائی بہن خاندان رشتے دار تو نمبر دو کی بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نبی کا حق تمہارے اوپر اپنی ذات سے بھی پھیلے کہیں نہ وہ تمہارے نبی کا حق تمہارے اوپر تمہاری ذات سے بھی زیادہ ہے اسی لیے صحابہ کی بات بات میں جملہ ہوتا تھا فضا کا بھی اور رسول اللہ کہ اللہ کے نبی تم پر میرے ماں باپ قربان فضا نفسی یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی میری جان آپ پر قربان ہے جیسے کہ آپ نے سمجھتا تھا کہ ہماری جان ہمارے نبی پر مقدم ہمارے نبی کی بات ہماری جانوں پر مقدم ہے تو بولتے تھے اسی لیے کر کے بتایا کہ جب موقع آیا موقع آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے رشتے کو سارے رشتوں پر چھوٹا کر دیا بدر کے موقع پر مسلم میں عمیر اللہ عنہ مسلمانوں میں سے ہیں اور ان کے بھائی دوسری طرف سے ہے جب ان کے بھائی کو کسی نے پکڑ لیا کسی صحابی نے اور اس کو باندھ رہے تھے وہاں سے ابن عمیر گزر رہے تھے تو گزرتے گزرتے ابن عمیر وہ صحابی کو کہنے لگے جو باندھ رہے تھے ان کو کہنے لگے او میرے انصاری بھائی یہ جس کو تو باندھ رہا ہے نا ان سگے بھائی کو باندھ رہا تھا کیا کہہ تھا اور میرے انساری بھیا تو جس کو باندھ رہا ہے نا ذرا کس کے باندھ رہا اس کی ماں بڑی مالدار ہے جب اس کو چھڑانے آئے گی نا یہ میں بڑی رقم ملے گی کون کہہ رہا ہے کیا سگا بھائی سگے بھائی کے لیے کہہ رہا ہے کیا اللہ کے نبی کے سامنے کوئی کچھ نہیں اللہ ہے اور اللہ کے بعد اللہ کا نبی ہے ہم سچا کر بتائیں گے اس کو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ یہاں کھڑے ہیں مسلمانوں کی جماعت میں اور ان کے پاس سامنے کے لشکر میں کھڑے ہیں لڑائی ہو رہی ہے یہ پوری بدل کی لڑائی ایسی ہوئی ہمارے نبی یہاں کھڑے ہیں اور سامنے کون کھڑے ہیں کہ سامنے چچا کھڑے ہیں ارے بھائی سامنے کون کھڑے ہے نبی کا داماد کھڑا ہے ابو بکر صدیق یہاں کھڑے ہیں سامنے کون کھڑا ہے کہ جی، سامنے سامنے ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمان کھڑا ہے یہاں مسئلہ چوبے میں سامنے سگا بھائی ہے یہاں سارے سامنے سامنے بھائی کھڑا ہے یہاں حضرت عمر ہے ہم بھائی کھڑے ہیں مارو کس کو مارو گے ساروں نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام ہم وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے نبی سے کہا تھا اس کا دلا انہ اے نبی تم اپنا میدان خود دیکھ لو ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے کہ ہم ہم ایسا نہیں کہیں گے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آپ ہم کو یہاں سے گھوڑے دوڑانے کو کہو گے برقے دماغ تک ہم یہاں سے گھوڑے دوڑا کر برقے دماغ جائیں گے یمن جائیں گے اور اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آپ ہم کو یہ کہو کہ پہاڑوں سے لڑک جاؤ ہم پہاڑوں سے لڑک جائیں گے اور اگر آپ ہم کو یہ کہو گے کہ سمندروں میں چھلانگ لگا دو اے نبی ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے ارے اللہ کے نبی آپ یہ مت سوچنا کہ میں سامنے ہمارے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہیں ہم پستا ہوں گے اور ہم پیچھے ہو جائیں گے سب کے بات یہ فرمائی اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ جن سے چاہیں ہم کو جوڑ دیں اور جن سے چاہیں ہم کو کاٹ دیں یہ نہیں ہوگا کہ خاندان واد برادری واد قوم واد علاقہ واد بولی واد کا ہم نے کوئی واد کا کلمہ نہیں پڑا ہم نے ایک چلنا پڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جو اللہ کے نبی ہیں نبی کے ہیں وہ ہمارے ہیں اور جو اللہ کے نبی کا نہیں وہ چاہے شکل میں ہمارا ہو وہ ہمارا نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارا وہ مال جو آپ پر لگ جائے وہ ہمارے اس مال سے محبوب رہے گا جو ہمارے پاس رہ جائے ایسا کر ایسے بولتے اور اس کو کر کے بتایا اس کو کر کے بتایا ابو بڑے رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جو بہت سارا گھوم پھر رہا ہے اس کا پیچھا کیا اور پیچھا کرتے کرتے اس کو اس کو ایک دو ٹکڑے کر دیے اور گرایا اس کے چہرے پر کپڑا پڑا تھا لوگوں نے دیکھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو کیا ہو گیا یہ کس کا پیچھا اس نے کیا ہے اور اس نے کس کو مارا ہے جب آپ آ کر دیکھا تو لوگوں نے کہ یہ تو ان کے کی ہیں سر کر ابو میرا سے فرمایا ابو بیٹا یہ تم نے کیا کر دیا اپنے ابا جی کو ختم کر دیا ابو کہنے لگے نہ نا میں نے ابا جی کو نہیں مارا میرے باپ کی شکل میں میرے نبی کے دشمن کو مارا ہمارے نبی نے فرمایا لیکن امتی نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی امانت دار ہوتا ہے ابو کہ یہ سچے لوگ ہیں منهم من قضى نحبه ومنهم من وما یہ سچے پکے لوگ ہیں جو کہتے تھے کو برت کر دکھایا ہے ہماری کرنی اور مرنی میں کوئی فرق نہیں ہم جو کہیں گے وہی بولیں گے اور جو کریں گے وہی بولیں گے جو بولیں گے وہی کریں گے اب تو ہمارے مسلمان ہو گئے ابا جی سے کہنے لگے ابا جی بدل میں تم میرے سائے میں آ گئے تھے پروار کے لیکن ابا سمجھ کر چھوڑ دیا چھٹ سے ابا کہنے لگے بیٹا اگر میری تلوار کے نیچے تو آتا میں تجھے بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا یہ دوسرا تقاضا ہے کیا تقاضا ہے کہ وہ محمد سے عشق کیا جائے اللہ کہ لوگوں سے کہہ دو کہ محمد کے علاوہ کسی راستے سے تم تیرے پاس نہیں آ سکتے ہو تو اس محمد کا کیا تقاضا ہے کہ اس محمد عربی کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو نبی نبی مانا جائے اس کے دو تقرر ہیں ایک اس کو نبی مانا جائے اس کو نبی ماننے کا کیا تقرر ہے کہ ہم محمدی بنے محمدی محمدی ہم محمدی بنے کہ ہمارے پیشانی کے سے لے کر پیر کہنا پسند ہے اللہ کو محمدی بننا پسند ہے یہ شکلیں محمدی ہوں یہ لباس محمدی ہوں یہ غمیاں محمدی ہوں یہ خوشیاں محمدی ہوں پتہ نہیں کس کس کو ہم نے دل دے دیا تو پہلا تقاضا ہے کہ ہم محمد کو کو رسول اللہ عظم سے محبت کرتے ہیں اس کے کا تقاضا ہے ارے جس کو جسے عشق ہوتا ہے اس کی اذا سے بھی محبت ہوتی ہے لوگ تخت پر ناچنے والے اور گانے والوں سے محبت کرتے ہیں تو تال بھی ان کے جیسے بناتے ہیں کپڑے بھی ان کے جیسے بناتے ہیں بھی ان کے جیسی کرتی ہے وہ ان کو سب کو پناہ وہ سب مٹی کے ڈلے ہیں وہ سب کو مر جانا ہے اور اللہ کے نظر علیہ السلام وہ سفارشی ہیں کہ وہ قیام قیامت ہیں کہ آپ آدمی سفارش یہ ہوگا وہ محمد عربی ہوں گے ایک ہی آدمی اللہ کے سفارش کرے گا وہ خاتم النبیین ہوں گے جن کے جھنڈے کے نیچے جگہ ملے گی وہ محمد عربی ہیں جو جو نے کوثر کا پانی پلائیں گے وہ محمد عربی ہے کہ ہم سب سے بات کرتے ہیں سب سے پہلا تقاضا ہے کہ اپنی زندگیوں میں محمد رسول اللہ کو داخل کیا جائے ان کے طریقوں کو داخل کیا جائے یہ پہلا تقاضا ہے یہ اللہ کے راستہ میں نکلنا اس کے مشق کے لیے ہے کہ چار چار مہینے لگے چلنے لگے اور چار چار مہینے اور چلے لگے کر یہ اس جسم کو محمدی بنائے قبر میں جانے کے ساتھ روایتوں میں آتا ہے دو روایتیں ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق سوال ہو رہا کئی لوگوں کو بتاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہتے ہو اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا اس آدمی کے لیے تم کیا کہتے ہو کتاب میں آتا ہے جس نے زندگیوں میں اللہ کے نبی اسلام کے طریقوں کو داخل کیا ہوگا وہ تو کہہ سکے گا کہ ہمارے آقا ہمارے مولا ہمارے سر کے تاج امام الانبیاء خاتم النبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اوروں کی ڈگر پر ڈال دیا اوروں کے طریقوں پر ڈال دیا اور وہ جواب دے سکے ہیں ہمارے نبی ان سے ناراض ہوں ہمارے نبی پر بیٹھے تھے ایک ملک کا ڈیلیگیشن آیا وقت آیا وہ ملک میں وہ یہودیوں کا جواب یہودیوں کے جواب تھے اور جب ہمارے نبی کے پاس آیا تو جو متکلم تھا اس کا چہرہ الگ تھا داڑھی واڑی نہیں تھی حضور سے بات کرنا شروع کیا جو بات کر رہا تھا حضور نے یہ چہرہ پھیر دیا جب اس نے یہاں کر بات کی حضور نے چہرہ پھیر دیا بھائی وہ کون ہے وہ مسلم اسلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے اس سے اللہ کے نبی اتنے ناراض ہے کہ اس سے آنکھیں ملا کر بات کرنے کو تیار نہیں ہے یہ حضور کا امت یہ شکر اختیار کر کے ملنے کے گزارے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام میں جب چہرہ دکھایا جائے گا ہم کیا اطمینان کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم سے خوش ہو جائیں گے اس لیے دوسری بات کہی جا رہی ہے کہ اپنی زندگیوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں کو داخل کیا جائے گا ایک نبی کا تقاضا یہ ہے دوسری نبی کا تقاضا کیا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو آخری نبی مانا ہے آخری نبی خاتم النبیین مانا ہے خاتم النبیین کا مطلب کہ اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی نبی نہیں آئے گا ہمارے نبی علیہ السلام نے جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو اسی اسی اسی آخری نبوت کے ختم نبوت کے ستیہ نے اس امت کو پیغام دیا وہ کیا پیغام دیا کہ ہمارے نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ کروانے سے دو مہینہ پہلے حج میں گئے حج میں اور حج میں ہمارے نبی نے جانے سے پہلے لوگوں کو اعلان کروایا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہو کہ تمہارا نبی حج کرنے والا ہے تم بھی نبی کے ساتھ کوشش کرو حج کر سکو تو حج میں آ جاؤ جو جہاں تھا وہیں سے حج کے لیے آیا کچھ لوگ یمن سے آئے کچھ عراق سے آئے حضرت علی عراق میں تھے حضرت علی عراق سے عراق سے حسنے شریک ہوئے یہ جو حضور چلتے جا رہے ہیں حضور جا رہے ہیں لوگ آتے جا رہے ہیں حضور میں حیران بھی ہو کہ لوگوں سے کہو کہ میرے ساتھ اچھا ہے سوال لانا مجمع حج میں آیا حضرت علی عراق سے آئے انہیں نہیں پتا تھا کہ حضور نے کون سا احرام باندھا تھا نیت کی کہ میرے نبی نے جو احرام باندھا وہی حیران کی نبی نہیں ہوتے جب حج ہو گیا ہمارے نبی علیہ السلام نے اس امت کو ذمہ داریاں سمجھائی رخصت کرنے والی رسائیں اپنے امت کو سمجھائیے کیا فرمایا کہیں میری امت کہ میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تم کیا کرو گے کہ آپس میں قبیلوں میں مت تقسیم ہو جانا برادریوں میں تقسیم مت ہو جانا میں تمہارے زمانے جہلیت کے سارے رسم و رواج کو میرے پیر کے نیچے دفن کرتا ہوں میرے پیر کے نیچے دفن کرتا ہوں تمہارے کمزوروں کا خیال کرنا نمازوں کی پابندی کرنا اپنے عورتوں خیال کرنا یہ سارے حقوق سمجھائے حقوق اللہ بھی سمجھائے حقوق اللہ بات بھی سمجھائے اور ساری باتیں سمجھائی پھر اس امت کی ہمدردی کی باتیں سمجھائی سمجھانے کے بعد ایک بات پوچھی کہنے لوگوں یہ بتاؤ میں نے اللہ کی بات تمہیں پہنچا دی نہیں پہنچا دی تو سارے لوگوں نے عرفات میں حضور کو کہا اللہ کے نبی اسلام بلغت الرسالة ادیت الامانة ونصحت الامة وکشف اللہ بك الغمہ اے اللہ کے نبی آپ نے باتیں نہیں پہنچائی آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا خالی پہنچائی نہیں پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہمارے نبی اسلام نے تین مرتبہ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اللہ شد اللہ شد اللہ شد اے اللہ تو گواہ رہنا اے اللہ تو گواہ رہنا اے اللہ تو گواہ رہنا پھر اس امت کو مخاطب کر کے کہا کیا فرمایا اللہ پل جو مین کمل بھائی اے لوگوں اب تمہیں یہ پیغام میں دے رہا ہوں کہ جو لوگ یہاں نہیں ہیں میری یہ باتیں تم در در گھر گھر جا کر لوگوں کو پہنچانا تمہارے ذمے کر کے جا رہا ہوں علماء نے لکھا صحابہ سوا سوالات کا مجمع ہے سوالات کا مجمع حضور نے اپنے ختم نبوت کے سب سے سوالات کا مجمع دنیا میں چلنا شروع کیا ایسا دنیا میں چلا ہے کہ ان کے بھی بیوی بچے ان کے بھی خاندان ان کے بھی قبیلے تھے لیکن اللہ کی نسبت پر حضور کے نسبت پر ایسی ہجرت کی ایسی ہجرت کی کہ دوبارہ مدینے میں لوٹ کر نہیں آئے ہیں دوبارہ لوٹ کر مدینے میں نہیں آئے ہیں دس سے بارہ ہزار کی خبریں مدینے میں ملتی ہے باقی سب پوری دنیا میں دفن ہے پوری دنیا میں ان کی خبریں پھیلی ہوئی ہے ابھی ہم لوگ گزشتہ گئے تھے لیکن سال ہم نے ابو بیٹا کو دیکھا ربی اللہ عنہ یہ ابو بیٹا رضی جو بدل میں تھے جنہوں نے اپنے ابا کو ختم کیا ان کی قبر ہم نے اردن میں دیکھی میں سویا ہے مرد مٹی میں سویا ہوا ہے کہ واپس مدینے میں نہیں آئے وہاں بھی میں جبل کے بازار پر ہم لوگ گئے اتنی خوشبو آ رہی تھی جبل کے بازار پر ہم لوگ مولانا تھے اتنی خوشبو آ رہی ہے اب ابھی اللہ تعالیٰ دروازہ کھولا اتنی خوشبو آ رہی ہے بتیس سالہ جوان جبل بتیس سالہ جوان ان کے بھی ارمان تھے ان کے بھی جذبات تھے ان کی بھی تمنا تھی ان کے بھی ننے ننے بچوں کے ارمان اور جذبات تھے لیکن اللہ کے نام پر لگا رہے ہیں کہ وہاں جتنے جبل سوئے ہوئے ہیں میں حضرت شرابی کے مزار پر ہم لوگ گئے حضرت شرابی وہاں ہوئے ہیں حضرت مہاد نے کے مزار پر لکھا تھا کہ اس امت کے علماء کا جھنڈا قیامت کے دن یہ بتیس سالہ جوان لے کر چلے گا اس کے جھنڈے کے نیچے ساری امت کے علماء ہوں گے یہ بتیس سالہ جوان کہیں جا کر سویا ہے حضرت شرابی حضرت وہاں سوئے ہیں پتہ نہیں کتنے سال بعد دنیا کے کونے کونے میں جا کر سوئے تو انہیں کیا ہو گیا کچھ نہیں ہوا اللہ کے نبی السلام سے ملی ہوئی ذمہ داری اگر وہ نقل و حرکت نہ کرتے تو ہم ہندوستان والے بھی مسلمان نہ ہوتے ہمارے وہاں بدل سطح آئے ہیں تاریخ والے لوگ ہیں تاریخ والے سولہ سال کا جوان محمد بن قاسم آئے ہیں محمد بن قاسم محمد بن قاسم آئے ہیں علاقوں میں سارے کرتے زیاد دنیا میں گئے جہاں سے اپنی کشتی لوگوں نے پوچھا دو گے واپس کیسے جاؤ گے کہ تمہیں واپس جانے کا تصور ہے ہماری دو ہی بات ہوگی یا تو اللہ کا کرنا دنیا میں زندہ ہو جائے یا اس چھٹی میں ہمارا دم دفن ہو جائے یہ اللہ کی زمین ملک خدا ملک ماسک یہ اللہ کی زمین ہے کسی کی جاگیر نہیں ہم یہ اللہ کا کرنا دنیا میں زندہ کریں گے کہ اللہ کی زمین ہے اللہ کی زمین ہے اللہ کی زمین ہے کسی کی جاگیر نہیں ہے اور خبریں اپنی وہاں بنائی ہے کے پہاڑوں پر وہ جنگل کے جانور ہو ہمیں جنگل کے ہے افریقہ کے جنگل ہو یہ مجمع دس سے بارہ ہزار خبروں میں رکھا انہیں بھی مرنا تھا اور دنیا کے اور لوگوں کو بھی مرنا تھا لیکن یہ وفادار لوگ اللہ میں فرماتے ہیں میں نما من ينتظر وما سب تبدیلا یہ جیسی زبان لے کر آئے تھے وہ کر کے دکھلا جائے کوئی چیز میں تبدیلی میں نے پیدا نہیں کی جو تھا وہ کر کے بتایا نبوت کے سستے میں ایک ایک امتی کے ذمے میں اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے اس کے لیے اپنی جانوں کو اس کے لیے لگانا حضور نے اپنے گھرانوں کو اس پر لگایا ہے ایسا نہیں لوگ حضور نے اپنے اپنے اپنے بچوں کو لگایا اپنے نوازوں کو لگایا اپنے داماد کو لگایا اپنے ٹھکادر بھائیوں کو لگایا اپنے ٹھیک بھائیوں کو لگایا حضرت جعفر علی اللہ تعالیٰ ایک لڑائی میں چلی گئے جب پورا قافلہ واپس آیا جوان ہے حضرت جعفر جوان ہے حضرت حضرت جعفر جعفر تیار رضی اللہ عنہ جوان ہے جوان جب قافلہ آیا تو ان کی جوان دلہن اپنے شہر کے انتظار میں دلہن بن کر بیٹھی ہے دلہن بن کر اور جب حضرت قافلہ آنا شروع ہوا تو ان کے گھر میں وہ روٹیاں بنا رہی ہے کہ ہمارے میاں آدھی گھر میں آئیں گے انہیں ہم گرم گرم روٹیوں سے استقبال کریں گے گرم گرم کھانا کھلائیں گے دونوں ان کے بچوں کو اور دودھ کی طرح نہلا کر تیار کر دیا دودھ جیسے تیار کر دیے اور دونوں بچے جب آ رہے ہیں تو اپنے ابا کا انتظار کر رہے ہیں مدینے کے بچے جن کے والد آ رہے ہیں ان سے نپوٹ رہے ہیں ان بچوں کو ابا کندھا پر اٹھا رہے ہیں اور گلی میں داخل ہو رہے ہیں حضرت جعفر کے بچے انتظار میں ہیں اور آنے والوں سے پوچھ رہے ہیں ہمارے ابا کہاں ہیں ہمارے ابا کہاں ہیں لوگ خاموش ہیں ان کے ابا کام آ چکے ہیں اللہ کے نام پر جان دے چکے ہیں عید کے دن بچے تیار ہوتے ہیں کہ حضرت جعفر کے بچے تیار ہو کھڑے کرے کافی آ رہا ہے لوگ اپنے بچوں کو اٹھا کر جا رہے ہیں لوگ پوچھتے پوچھتے ہمارے نبی السلام کے پاس دونوں بچے پہنچ گئے اللہ کے نبی سب کے اوپر آ گئے ہمارے ابا جہاں چلے گئے ہمارے ابا کہاں ہیں اور حضور سے یوں چپک گئے حضرت اسلام نے دونوں بچوں کو لیا اور حضرت جعفر کے گھر پر جا گئے حضرت جعفر کے گھر پر جا کر دیکھا وہاں پہ دھواں اٹھ رہا ہے دلہن اپنے کے انتظار میں کھانا بنا رہی ہے اس دلہن کو نہیں پتا ہے اس دلہن کو نہیں پتا ہے کہ اس کا سہاگ لٹ چکا ہے اس کے جوانی ہے کہ اپنے گھر کے لوگوں کو لگایا اپنی بیٹی کے گھر میں ساتھ اللہ کا کلمہ دنیا زندہ اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے دنیا اس اپنی بیٹی کے گھر پر گئے اپنی بیٹی کے گھر پر جا کر نوک لکھ دی دستک دی بیٹی فاطمہ ہمیشہ ابا کے استقبال میں آتے تھے بیٹی فاطمہ استقبال میں نہیں آئی پتا خود پوچھا کہ بیٹی میں گھر میں اندر آ جاؤں بیٹی کہنے لگی کہ ابا جی اکیلے ہو جائے تمہارے ساتھ کوئی ہے تو بیٹی کہنے لگی ابا بیٹی کو بیٹی نے جب پوچھا فرمانے لگے میرے ساتھ حسین اللہ عنہ مدینے کے سردار ہیں تو بیٹی کہنے لگی ابا جی آپ اندر مت آئیے کہ میرے گھر میں میرے سر اوڑھنے کے لیے سر کو چھپانے کے لیے میرے گھر میں اوڑھنے بھی نہیں ہے حضر الاسلام نے اپنی چادر مبارک اندر تھینک یو رمان مبارک اپنا سر مبارک اس نے ڈھانپ لیا ادھر تشریف لے گئے دیکھا کہ بیٹی چار پر لیٹی ہے اٹھنے کی بھی ہمت نہیں کمزور سے پڑی ہے حسن حسین میں بلک رہے ہیں بیٹی فاطمہ کا اور کوئی نہیں تھا کوئی نہیں ہے چچا اور کوئی نہیں ہے ماں باپ ماں باپ میں سے ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے خوبیاں کوئی نہیں ہے حضور کے بہنوں میں خوبیاں کوئی نہیں ہے چچا کوئی نہیں ہے جو کچھ ہے اس کے لیے حضور ہی حضور ہے جو حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ بیٹی ہمت سے کھڑی ہوئی اپنی چھٹی کو حضور کے کندھے پر رکھی اور دہرے مار کر رونے لگے حضور علیہ السلام نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے پہلے بھوک سے کھانا نہیں تھا اب بیماری ہے تو علاج سے پہلے علاج نہیں ہے گھر میں پہلے کے کھانا نہیں تھا اب اب بیماری ہے تو علاج نہیں ہے حسن حسین رہے ہیں وہ حضرت علی کو یہ کہہ سکتے تھے کہ آئی تم کہاں پھر سے بارے بارے سے رہے ہو یہ اپنے بچوں کا خبر کرو اپنی بیوی کی خبر لو لیکن حضرت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو تسلی دی اپنی بیٹی کو تسلی دے کر وہ لاج بنا دی جو تاریخ کے میدان میں نہیں رویا جو کے پہاڑ میں نہیں رویا اپنی بیٹی کو دیکھ کر وہ نبی رو پڑا وہ نبی رو رہا ہے اپنی بیٹی کو تسلی روتے ہوئے دے رہا ہے کہ حضور کے گھر میں پاتے آئے ہیں جس دن حضور دنیا سے رخصت ہوئے اس دن لوگ حضور علیہ السلام کو اس کے کے لیے پہنچے تو حضور کے گھر کے حالات یہ تھے کہ لوگ اندھیرے میں ایک دوسرے سے ٹکرا کر پیچھے گر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ سے فرمایا ہم نے جان گھر میں دیا جلا دو تاکہ لوگوں کو لوگوں کے چہرے نظر آئے اور ٹکرا ٹکرا کر نہ گرے تو ہم جان کہنے لگی کہ عمر اگر تمہارے نبی کے گھر میں دیا جلانے کا تیل ہوتا ہم اس کو پیٹ میں نہ بھرتے تمہارے نبی کے گھر میں پیٹ میں بھرنے کا تیل نہیں ہے تم دیا جلانے کی بات یہ دنیا سے جا رہے ہیں اور گھر پہ سامنے چھوڑ کر جا رہے ہیں کل کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے جو حضور اپنے ذات سے چلے اپنے صحابہ کو چلایا ہے اپنے صحابہ کو چلایا انہوں نے قبریں دنیا میں بنائی پر دوسرا تقاضا یہ ہے کہ تبلیغ کی محنت کو برکت کی چیز نہ سمجھیں تبلیغ کی محنت کو سب کی چیز نہ سمجھیں ختم نبوت کے طبقے میں ہم سے دیکھے کوئی بات کہی جا رہی ہے کہ اس امت کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہیں ان دیہاتوں میں امت کو دیکھیں کیسی امت ہے ان بچیوں میں دیکھیں صبح میں زون کی کاروباری ہوگی آپ کو اللہ ہمت سے کی کاروباری سننا کہ ان زون کی کاروباری میں جماعت چل کر آئی ہوگی بچیوں میں کیسے کیسے مسلمان لاوارس پڑے ہیں ان کی کوئی تھوڑی میں ہاتھ ڈالنے والا نہیں ان کے کندھے پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ان کے سروں پر کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہیں لاوارسوں کی طرح مسلمان کی طرح دکھاؤ اگر ان کے ان کے غم کو اپنا غم بنا لیا ان کے دکھ کو اپنا دکھ بنا لیا دنیا میں کوئی ہم سے خوش ہونا ہو کالی کملی والے محمد عربی خوش ہو جائیں گے اور ان کے نبی کی امت کے سر پر ہاتھ پھیر دیا کل قیامت ان کے کے ہاتھ بن جائیں گے ہمارے مجھے اسلام کے ہاتھ سے جانے کو سکتی نہیں مل جائے گا ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ مل جائے گی اس لیے ذمہ داری کے لیے اللہ کے بندے بننا ہے حضور کو امت بن کر حضور کی امت کا خیر پال کر دینا ہے اللہ کا کرنا دنیا میں زندہ ہو رہا ہے اس دکھ کو اپنا دکھ بنانا ہے ہم نے اپنے بچوں کو اپنا سمجھا ان کے لیے کمانے کے لیے ملکوں میں گئے ہیں اپنے بچوں کو اپنا سمجھا ان کے لیے آسائش کی ساری چیزیں تیار کر دی ہمارے نبی اگر چاہتے تو حسنین کے بنگلے ہوتے نبی نے ہمارے نبی چاہتے تو حسنین کے لیے جاگی ہوتی ان کے لیے ایک ایک کی زمینیں بنا لیتے لیکن ان کے لیے وہ شکلیں نہیں بنائی ہے ان کے لیے وہ شکلیں بنائی نہیں ہے اللہ نے تو ان نوازوں کو ایسے اٹھایا محمد کی گئی ایک نوازے کو لوگوں نے زہر دے دیا اور ایک نوازے کو ایک نوازے کو تڑپا تڑپا کر ختم کر دیا اس امت نے بہتر آدمیوں کا قافلہ ہے سولہ اہل بیت ہیں سولہ لوگ اہل بیت میں سے ہیں کربلا کے میدان میں لوگوں سے کہہ رہے ہیں حضرت حسین کئی لوگوں مجھے واپس جانے کو مجھے دھوکہ دیا گیا ہے تم کوفیوں نے مجھے دھوکہ دیا میرا راستہ کھولو میں واپس کو دینا جاؤں نہ واپس جانے دیا نہ آگے بڑھنے دیا دھوکہ دیا اور ہاں، ہاں، حضرت حسین کو اس حال میں کہ وہ کہہ رہے مجھے نماز پڑھنے دو کہ تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیں گے کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی اگر حضرت حسین کی نماز نہیں ہوتی تو پھر کس کی نماز ہوگی ان کے اوپر پانی کا گھیرا کر لیا پانی نہیں ہے ان کے بچے بڑھ رہے ہیں بچے دلک رہے ہیں چپک رہے ہیں میدان میں ایک آدمی شہید ہو گیا اہل بیت بچے ہیں اہل بیت حضرت حسین نے یہ اندازہ ہو گیا میری بیماری ہے گھر میں چھوٹا سا عبداللہ ہے دو سال کا عبداللہ گھر والی گھر والوں نے آواز دی کہ عبد اللہ کو ذرا دکھاؤ دیکھا گھر رو رہی ہے کہ یہ رونے کا دن نہیں ہے ابھی جا کر تمہیں تمہارے نانا تمہارا انتظار کر رہے ہیں تمہارے نانا کے بعد تمہیں ابھی جانا ہے تمہارا نانا تمہارا انتظار کر رہے ہیں ہمیں سمجھے گا یہ رونے کی گھڑیاں نہیں ہے وہ ماؤں پر کیا گزری ہوگی جن کے ایک ایک گھر کے سولہ آدمی ایک ساتھ جا رہے ہیں بہتر سے بہتر میدان کاروبار میں ختم ہو رہے ہیں وہ سب حسین انہیں ان کے آنسو ختم ہیں ان کے خون کے آنسو بہ رہے ہیں لیکن گھر والوں کو تسلی دے رہے ہیں اور گھر والوں سے کہا عبد اللہ ذرا مجھے دکھاؤ آنکھیں بھر کرے کہ عبداللہ کو ذرا دیکھ لوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا دشمن نے والد دشمن نے سن تھا ہوا پیر چھوڑا دو سال کے عبداللہ کے گلے میں وہ پیر لگا اس کے پیر کے بھر اس کا پیر رکھتے ہی اس عبداللہ دو سال کے عبداللہ کے اس حلق سے کھو جانے لگا حضرت حسین نے یوں فون اٹھایا اور آسمان کی طرف یوں ہٹ کیا اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو ہمیں ان آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتا ہے ہمیں سے کوئی شکایت نہیں ہے ہم سے راضی ہیں ہمیں سے کوئی شکایت نہیں ہے ایک ایک آدمی گھر کا لگ گیا ان کے عورتوں کو ان کے عورتوں کو قید کیا گیا اور اس کو بھیجا گیا حضرت حسین کی گردن مبارک کاٹی گئی اور جو گردن پیش کی گئی تو چھڑنے کی طرف ہوٹل پر مارنی چاہیے اتنا خوبصورت چہرہ میں نے نہیں دیکھا دوسرے آدمی تعریف کھڑے تھے اور ظالم اس چہرے پر لکڑی نہ مار میں نے ان ہوٹوں کو حضور کے ہوٹ لگتے ہوئے دیکھا ہے کہ اپنے گھروں کو انہوں نے لگا دیا ہے تو کیا بنیادیں نے دی اگر ہمارے نبی چاہتے تو اپنے بچوں کو قبول کرواتے اپنے بچوں کے لیے پتہ نہیں دنیا میں کیا کیا کروا کر جاتے میرا رات کے لیے ان کو قربان کیا ہے اس نبی کی امت کے لیے چلنے پھرنے کو کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا سک لو تھوڑا سا چل لو مرنا تو ہے ہی مٹی میں دفن ہو ہی جانا ہے اگر کرتے کرتے چلے گئے تو بھی مریں گے بغیر کرتے گئے تو بھی مریں گے لیکن اس نبی کی امت کے لیے کچھ کرتے گئے کل نبی کو چہرہ دکھانے کے لیے چہرہ تیار ہوگا اللہ کے ہر رحمت اللہ بنوا دے دے ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری مقصد تو ہو ہی جائے گی چلنے کی رات کے اللہ نے کے اتنے بہانے بنائے ہیں اللہ کی رات سن امید رہے کہ ہماری مفرت تو ہو ہی جائے گی تھک اس لیے رہے ہیں کے والی محنت میں تھک اس لیے رہے ہیں کہ تمنا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ اشر کر دے ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ مل جائے کس کے لیے کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا ہو جائے کتابوں میں آتا ہے جو جس کی مشابہت کرے گا انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اگر نسل و حرکت میں ان کی مشابہت ہو گئی نبی کے کام کو اپنا کام بنا لیا نبی کی محنت کو اپنی محنت بنا لی اللہ کے نبی کے اللہ کو امید ہے لیکن ان محنت کرنے والوں میں ہمارا اچھا ہو جائے گا اس کے لیے بات کہی جا رہی ہے اس فرما برداری والی زندگی کو سیکھنے کے لیے اپنی زندگی پر رہے کر لیں گے پا لیں گے نہیں کریں گے بھائی تبلیغ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا تبلیغ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا تبلیغ کو اور روک مل جائیں گے تبلیغ چودہ سو سال سے چل رہی ہے اور چودہ سو سال سے تبلیغ کو تبلیغ کرنے والے مل رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ چلے گی تبلیغ کو قیامت تک لوگ کرنے والے مل جائیں گے مسئلہ میرا اور آپ کا ہے سب کوئی رحم میں کھائیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے ہماری یاری ہو جائے اور اللہ ہماری نظروں کا حوالہ کر دے تو اللہ کو راضی کرنے والی زندگی سیکھنی پڑے گی اس محنت سے ہم جائیں گے اللہ سے اللہ کا دین سیکھنے ملے گا اور حضور والی محنت سیکھنے ملے گی ہم دیندار بنیں گے دین کی محنت والے بنیں گے اس کے لیے بھائی بات کہی جا رہی ہے یہ اجتماع بہانہ بن رہا ہے یہ بہانہ ہے کہ ہماری فکریں بدلیں ہماری سوچ بدلے ہمارے جذبات بدلیں ہم اپنے جینے کا مقصد طے کریں یہ روٹی ووٹی ہمارا مقصد نہیں ہے یہ گھر مکان گھر ہمارا مقصد نہیں ہے ہماری منزل اور کوئی ہے ہم اپنی منزل کی طرف جانے والے بنے اگر ایسا نہیں کیا بھائی ہمیں موت آ جائے گی گزشتہ سال آپ کا اجتماع شیر پورا میں ہوا تھا اور وہاں بھی ایسا ہی آیا تھا وہ مجمع نے بھی باتیں سنی تھی لیکن وہ مجمے میں بعض لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے فوراً فیصلے کیے اللہ کے دین دینا اللہ کا دین سیکھنے کا اللہ کے دین کی محنت کو سیکھنے کا اللہ کے راستے میں گئے زندگیوں میں دین لایا زندگیوں میں دین داخل کیا اور اب ماشاء اللہ محنت کرتے ہوئے جی رہے ہیں انہی لوگوں میں بعض لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے آپ کی طرح بات سنی میری طرح بات سنی اور یہ امید کر کے چلے گئے تھے کہ ابھی ہماری زندگی بہت کافی ہے اور وہ مر گئے کبھی قبر میں دفن ہو گئے جاؤ ان سے جا کر پوچھو کہ تم نے کیوں وقت نہ لگایا کیوں نہیں لگایا تھا انہیں یہ امید تھی ابھی ہماری بہت زندگی باقی ہے ابھی نہیں بعد میں کر لیں گے بعد میں کر لیں گے اب تک بھروچ ضلع میں اس اجتماع سے لے کر اب تک پتہ نہیں کتنے مر گئے ہوں گے کتنے گروڈ اٹھے ہوں گے انہیں بھی پتا نہیں تک ہم اسی سال مر جائیں گے ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہم اجتماع بھی پورا کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے آئندہ سال تک رہ پائیں گے نہیں پائیں گے آئندہ سال کا اجتماع دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے اس لیے امیدوں پر اس کو نہیں ڈالنا ہے کتابوں میں آتا ہے شیطان چلواتا ہے ابھی نہیں بعد میں ابھی نہیں بعد میں چلواتے چلواتے پورا کر دیتا ہے اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ چلوانا شیطان کی طرف سے ہے من ابھی نہیں بعد میں ابھی نہیں بعد میں شیطان کی طرف سے ہے اور کتابوں میں آتا ہے اکثر ٹالنے والے جہنم میں جانے والے ہوں گے ان کا عمل ہی نہیں ہو پائے گا بتاتے رہیں گے قرآن ابھی نہیں بعد میں نماز ابھی نہیں بعد میں تاجد ابھی نہیں بعد میں تصویر ابھی نہیں بعد میں جماعت کا کام ابھی نہیں بعد میں سب کرو اہل تصریف اہل النار اکثر ٹالنے والے جہنم میں جانے والے ہوں گے اللہ ہمیں ٹالنے والوں میں نہ بنائے اس لیے فیصلہ کرو کہ سے ان سے انشاءاللہ اس اچھی زندگی کو سیکھنے کے لیے اور نبی کی محنت کو سیکھنے کے لیے ان اس اجتماع سے ہم چار چار مہینے ان جائیں گے بھائی سب تیار ہو ارے بھائی سب تیار ہو ارے بھائی سب تیار ہو اور ہمت کر کے کھڑا ہونا شروع کرو جو پہلے سے تیار ہو کر آئے وہ بھی کھڑے رہیں جو پہلے سے تیار ہو کر آئے وہ بھی کھڑے ہوں جس کے دل میں ابھی بات آ رہی ہے وہ بھی کھڑے ہوں جو چلے کے لیے آئے تھے اور ان کے دل میں بات آئی وہ بھی کھڑے ہوں اور ہمت کریں ہمت مردہ مدد خدا ماشاء اللہ کھڑے ہو ہیں اور ہمت کر کے کھڑے ہوتے ہیں ماشاء اللہ کھڑے ہو جاؤ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے ہمت کریں اللہ آپ کو جزائے خیر آپ پتہ فرمائے ہمت کرو بولو بولو بولو اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ ابھی جو پہلے سے طے کر کے آئے وہ بھی ہمت بھائی جاننے کی کوئی آپ کو ضرورتیں پوری اللہ کے راستے میں مجمے کو نہ توڑو بھائی دونوں کو جوانا اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ اللہ کے واسطے کہتے ہیں بولو بولو مجمے کو نہ توڑو ہمت کرو ہمت کرو بڑا اچھا مجمع جمع ہے جم کر بیٹھا ہے آج ہمت کر کے کھڑے ہونا شروع کرو ماشاء اللہ بولو ہمت کرو اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ کرو ہمت کرو ہمت کھڑے ہو جاؤ ابھی کا چھوڑ بھائی ابھی نام رام ابھی کھڑے ہو جاؤ نامت لکھو ابھی کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ جس کے دن اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ جس کے دن میں بات آ رہی ہے میں جو جانے والے وہ بھی کھڑے ہو بیان کر کے جس کے دل میں جذبہ پیدا ہو تو کھڑا ہو جائے ہمت کرے بھائی ماشاء اللہ ہمت ہمیں کرو ہمت ہے اللہ بڑے ہیں اللہ کی بات بڑی ہے اللہ کے نسبت پر کھڑا ہونا بڑا ہے کرو ماشاء اللہ بولو بولو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو ہمارے دین کی مدد کریں گے ہم ان کی مدد کریں گے ماشاء اللہ ہمارے کرو اللہ جو میرے دین کی مدد کرے تو اس کی مدد کرو مان دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو اس کی مدد کر کے ہمارے دین کی مدد کرے ہمت کرو ہاں جن کی پہلے سے تفصیلیں ہو رہی تھی ہمت نہیں ہو رہی تھی ابھی اللہ نے ہمت دے دی جس کے دل میں بات آئی وہ کھڑے ہو جائیں بھائی وہ کچھ لوگ جا رہے ہیں ان کو بٹھاؤ بھائی ان کی خوشامت کرو بھائی بھائی کو نہ توڑو ہماری بھلائی میں تعاون کرو بڑی بڑی محنت سے مجمع جمع ہوتا ہے اس کو نہ کریں دانے کی ایک تصویر گرے گی تصویر کا ایک دانا پوری تصویر بھی کر جاتی ہے ایک آدمی اٹھتا ہے اس کے پیچھے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اللہ کے واسطے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں آپ سے کوئی نہ اٹھے اللہ کے واسطے ہمارا ساتھ ہے جس کے مقدر میں جانا ہے وہی جائیں گے دعوی بنوایا ہوا بڑھائی کے کام میں مددگار بنو بنولہ برائی کا ساتھ مت دو بھلائی کا ساتھ دو اب ہمت کرو ہمت ہے واہ واہ واہ واہ واہ واہ ماشاء اللہ کرو ہمتیں ہمتیں مدد مدد خدا کرو ہمتیں جس کے دل میں بات آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے سمجھے جس کے دل میں بات آ رہی ہے اللہ سمجھے بات ڈالی ہے جو چلوں کے لیے آئے تھے وہ چار مہینے کریں جو پہلے سے جن کی تشکیلیں ہو رہی تھی لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی اللہ نے ہمت کر دی کھڑے ہو جائے ہمت کریں آ جائیں ہمت ہو رہے ہیں آپ لوگ بھی آگے آ جاؤ آپ لوگ بھی آگے آ جاؤ میرے پاس پاس پاس آ آ آ جاؤ جاؤ جو جو پیچھے پیچھے وہ وہ آگے یہاں کے کے کے کرے کرے جائے اور وہاں چھوڑ ہمت کیا ملے گا اللہ بدر سے کھڑے ہونے کو قبول ہزاروں کی تعداد برکت قبولوں کے اللہ آپ کی قیامت تک کی نسلوں میں خیر پیدا آپ نے اللہ کے دین کے نصرت کے فیصلے کیے اللہ آپ کی اپنی ذائقی مددوں کو شامل حال فرمائے اور ہمتیں کریں وہ لوگ کھڑے آ رہے ہیں اور ہمتیں کریں اس دین کو سیکھنا ہے دین کی محنت کو سیکھنا ہے اور اللہ نے چاہا اسی وقت کے ساتھ دنیا سے جانا ہے اگر اس نے زندگی کو سیکھ لیا اللہ پاک کی مدد شامل حال ہو جائے گی اللہ زندگیوں میں خوشحالی کو بھر دے گا اور خدا نے اگر سیکھی یہ زندگی بگڑ جائے گی ان زندگیوں میں مسائل کھڑے ہو جائیں گے